مبارک امت نے پیدا فرمایا جس کو خیر امت قرار دیا ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے سعادت ہے اور یہ محض اللہ ہی کا فضل ہے ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے ایک تو کسی کو اس کی صلاحیت اور استعداد کے بعد ملتا ہے اس کا استحقاق ہوتا ہے جو عہدے کا یا کوئی انعام کا اور ایک یہ ہے کہ کوئی خوش ہو کر کوئی انعام عطا فرما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہمارا استحقاق نہیں ہے ہمارا حق نہیں بنتا تھا کہ ہمارا تو کوئی حق نہیں جو کچھ ہے وہ اس کا فضل ہے جو کچھ ملا ہے وہ اس کا فضل ہے ہم اسی کے پیدا کیے ہوئے ہم تو مخلوق ہیں اور اگر اس کا فضل شامل حال نہ ہو اور اس کی طرف سے اگر نوازا نہ جا رہا ہو تو پھر ہم کسی کام کے نہیں ایسی ہیں کہ ان پر ہم جتنا شکر ادا کریں تھوڑا اور یہی چیزیں ہمارے خوش رہنے ہونے کے لیے کافی ہیں یہی نعمت ایسی ہے کہ آدمی اگر اس پر خوش رہنا چاہے تو خوش رہ سکتا ہے صاحب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس جب یہ نعمتیں آئی انہوں نے اس کو نعمت سمجھا اور اس پر شکر گزار ہوئے اس پر خوش ہوئے حالانکہ ایمان ملنے کے بعد ان کے پاس سے بہت کچھ گیا ہے صحابہ کا جو ایمان ملا تھا وہ ایسے نہیں ملا تھا ورثے میں جسے ہم کو ملا ہے میراث میں ملا ہے ماں باپ مسلمان تھے دادا دادی مسلمان تھے ادھر نانا نانی مسلمان تھے پردادا مسلمان تھے موروثی طور پر ہمارے پاس آیا ہے ان کا یہ مسئلہ نہیں تھا انہوں نے تو اپنے اختیار سے پسند کر کے قبول کیا اور پھر اتنا نہیں تھا کہ انہوں نے پسند کر لیا ان کے لیے اسٹیج سجایا گیا ان کا استقبال کیا گیا ان کو پھولوں کا ہار پہنایا گیا واہ واہ اپنے اسلام قبول کیا ہے آپ کا سواگت ہے ویلکم بلکہ جہاں اسلام قبول کیا ہے وہ ایک طرح سے پورے مکہ سے بلکہ پورے عرب سے قسم کی جنگ ہوتی تھی اسی لیے جب حضور علیہ السلاۃ والسلام نے پہلے مکے میں دعوت دی پھر مینا میں آنے والے قافلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی طرف متوجہ فرماتے تھے اسی میں مدینہ منورہ سے آئے ہوئے چند لوگوں کو جب آپ علیہ والسلام نے دعوت دی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبے کہا اور ایمان قبول کیا اور حضور علیہ السلاۃ والسلام کی نصرت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جانے کا انہوں نے آپ سے وعدہ کیا ان کے ان باتوں کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سن رہے تھے مینا میں مغرب بات کا وقت تھا اندھیرا ہو گیا تھا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز انہوں نے سنی کہ کسی سے باتیں کر رہے ہیں تو وہ اپنی اونٹنی لے جا کر اس طرف کھڑے رہے جہاں سے ان کی آواز آ رہی اور قریب گئے دیکھا کہ چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان سے ان کے درمیان میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ ہم آپ کو وہاں لے جائیں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے آپ کو ٹھکانا دیں گے ساری باتیں ہوئی عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی صاحب آپ لوگوں کو پتا بھی ہے آپ جو ان سے وعدے کر رہے ہو یہ میرا بھتیجا ہے اور پورا عرب ان کا دشمن بنے ہوئے ہیں سب ان کی اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے وہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اس وجہ سے جب تم ان کو اپنے وہاں لے جاؤ گے تو پورا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے وہ تم جب برداشت کرنے کی طاقت ہے تم یہ ساری باتیں تو کر رہے ہو تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں ایسا ہوگا تو حضور صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا جو کہہ رہے ہو تو ان میں ایک نوجوان تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم آپ کو لے جا رہے اور اس طرح کی اتنی ساری باتیں پیش آئے گی اس کے بدلے میں ہم کو ملے گا کیا جنہیں بڑا جوخم کر رہے تو کیا ملے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں تم کو جنت ملے گی کیا ملے گی بس تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ایسے حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ہم آپ کو لے جائیں گے آپ کو ٹھکانا دیں گے آپ کا پورا ساتھ دیں گے اور مدینے میں رہتے ہوئے ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں تو اس وقت اسلام قبول کرنا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن انہوں نے اس کو سمجھا تھا اس کو سمجھا تھا ہم لوگ ملک میں تھے تو وہاں ایک دوسرے ملک کے بہت سارے نوجوان تھے اور بڑے پریشان تھے سب کاروباری اعتبار سے اور اپنے وطن سے دور تھے حالات تھے ان کے اوپر بہت تو ہم لوگوں نے کافی ان سے ملاقاتیں کی ان سے بات چیت ہوئی تو وہ سناتے تھے ابھی اور بھی لوگ یہاں آ رہے ہیں ہمارے ملک سے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ ان کو سمجھاتے نہیں ہو تم اتنے پریشان ہو وہ آ کر کے پریشان ہوں گے تم ان کے ساتھ خیر نہیں کرتے بھائی تم مت آؤ یہاں کہہ رہے کہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں تو ایسا کہتے کہ تم تو چلے گئے تم چلے گئے اور ہم کو منع کر دو دنیا کے منافع کے خاطر وہ اس ہرس میں بیٹھے ہیں لالچ میں بیٹھے ہیں کہ ہم بھی چلے جائیں وہاں والے منع کر رہے ہیں کہ بتاؤ بھائی آنے جیسا نہیں ہے ہم پریشان ہیں دو سال ہو گئے کسی کو تین سال ہو گئے سیٹ اپ نہیں ہوا ہے ابھی تک لیکن وہ اندر کی ہرس ہے دنیا کی جو اس کے لیے ہر قسم کی مشقت برداشت کرواتی اور وہ چیز ماحول میں ہے عرف میں ہے اس لیے ان مشقتوں کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ان مشقتوں کا کوئی تذکرہ نہیں لیکن دین کے خاطر ایمان کے خاطر اعمال کے خاطر آدمی معمولی مشقت پر عمل چھوڑ دیتا معمولی نفع کے خاطر آدمی عمل چھوڑ دیتا ہے اور ایسے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے جو کام اس کی دنیا اور آخرت دونوں جہان میں نفع کا کام اس لیے یہ جو محنت میں ہم لوگ لگے ہیں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم سمجھ کر لگیں کیسے کریں سمجھ کر سمجھ کر کریں سمجھ کر کریں گے تو کبھی چھوڑیں گے نہیں جنہوں نے دنیا کو سمجھ لیا ہے اور دنیا کے منافع کو حالانکہ کتنا ہی سمجھے آدمی اس کو دنیا تقدیر کے ساتھ وابستہ ہے جتنے مقدر میں اتنی ملے گی یا کتنی سمجھ میں آ جاتی اگر مقدر میں نہیں ہے تو دس ملکوں کا چکر کاٹ لے آدمی لیکن اس کے مقدر میں سیٹ ہونا نہیں لکھا تھا سیٹ ہونا تو دس ملکوں کا چکر کاٹ کے بھی سیٹ نہیں ہو اور جس کی مقدر میں سیٹ ہونا لکھا تھا وہ اپنے گھر پر سیٹ ہے وہ تقدیر کے ساتھ ہے اور جس کو مقصوم اور رزق مقصوم روزی تقسیم ہے اور و محروم اور لالچی محروم ہے وہ طے شدہ چیزیں ہیں لیکن دین جو ہے وہ محنت مشقت کے ساتھ ہے مجاہدوں کے ساتھ ہے آدمی کی طلب اور قربانیوں کے ساتھ اس لیے اس کو سمجھ کے کرنا کیسے کرنا ہے بولو نا بھائی سمجھ کے کریں گے تو کرتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے چھوڑیں گے نہیں اور اگر بے سمجھے کریں گے تو بے سمجھے کریں گے چھوڑ دیں گے ایک موقع پر ایک علاقے کے کچھ ذمہ دار حضرات تھے مولانا ابراہیم صاحب دامت برکات دو ان کے پاس انہوں نے یہ بات تھی موسی سے بہت سے لوگ کام میں لگتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو مولانا نے فرمایا کہ وہ بے سمجھے لگے بے سمجھے چھوڑ دیا انہوں نے جو سمجھ کر لگے گا وہ کیسے چھوڑے گا اور پھر مثال دی وہ سب سو کا نوٹ بھی بہت قیمتی ہوتا تھا ابھی تو اس کی قیمت ویلو ڈاؤن ہو گئی مولانا نے مثال دی کہ ایک بچہ اپنے گھر میں سو روپے کا نوٹ لے کر بچہ تو اس کے ہاتھ میں جو آئے کھیلے گا اسے بچے کی فطرت ہے تو اس کے ہاتھ میں آپ جوتا دے دو تو جوتے سے کھیلے گا ٹوپی دے دے دو ٹوپی سے کھیلے گا سو کا نوٹ دے گا تو اس سے بھی کھیلے گا تو سو کا نوٹ لیا اس نے کھیلتے کھیلتے گھر سے باہر گئے اور باہر اس نے دیکھا کہ خوبصورت پتھر ہے تو وہ پتھر اٹھا لیا اس نے اور نوٹ وہی چھوڑ دیا اس نے کھیلتے کھیلتے پتھر لے کے گھر میں آ گئے تو اس نے نوٹ نہ سمجھ کے پکڑا تھا نہ سمجھ کے چھوڑا وہ نوٹ جو پکڑا تھا نا سو کا نوٹ تو نہ سمجھ کے پکڑا تھا اس نے اور نہ سمجھ کے چھوڑا ایسے ہی آدمی پابندی نہیں کر پاتا ہے کام میں جڑا آگے پیچھے ہو گیا چھوڑ دیا تو ویسا ہی ہے کہ آدمی سمجھا ہی نہیں ورنہ جنہوں نے سمجھا انہوں نے کسی قیمت چھوڑا نہیں اسی میں جینے مرنے کے وعدے کر لیے اللہ سے یا اللہ مرتے مرتے کرنا ہے کرتے کرتے مرنا ہے ایسا کہہ دینا موت کے آخری سانس تک ہمیں چلا دے ہم کو قبول فرما لے وہ روزانہ اسی کی دعائیں کرتے رہتے ایک پرانے بزرگ تھے ابھی قریب میں انتقال ہوا ان کا تو وہ فرما دیتے میں تو روزانہ دو رکعت نماز پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کی وجہ سے مجھے اس عظیم کام سے محروم نہ کر روزانہ دو رکعت پڑھتا ہوں اس جنہوں نے سمجھا اس نے نے زندگیاں کھپائی دن ب دن آگے بڑھے وہ کام سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور دوسروں کے لیے بھی وہ اچھا ذریعہ بنے کوئی بھی آدمی ماہر ہوگا اپنے فن میں تو اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اچھا درزی ہے گاؤں میں تو بہت سو کے اچھے کپڑے سینے کا وہ ذریعہ بنتا اچھا معمار ہیں بہت سو کے اچھے گھر بننے کا ذریعہ بنتا ہے اچھا معمار ہے اچھا کاریگر ہے ارے ہوتا نا اور اگر اچھا درزی نہیں ہے تو بہت سو کے کپڑے بگڑنے کا ذریعہ بنتا ہوں لڑائی ہوتی ہے نا ارے بھائی ہوتی ہے نا تو میری آستین چھوٹی کر دے تو میری آستین تنگ کر دی کوئی کہتا ہے کہ ناپ جو دیا تھا اتنا نہیں سیا ہے لمبا کر دیا ہے تو چھوٹا کر دیا ہے ارے لڑائیاں ہوتی نہیں ہوتی ارے بھائی ہوتی ہے نا وہ اس نے ایسا کہتے کام بگاڑ دیا اس تو ایسے سیکھ کر سمجھ کر کریں گے تو کام اچھا ہوگا بگڑے گا نہیں بہت سی مرتبہ قصور ہمارا ہوتا ہے ہم لوگوں کا نکال کے لوگ آتے نہیں ہیں جڑتے نہیں ہیں مشورے میں بیٹھتے نہیں ہیں تین دن میں کوئی آتا نہیں ہے جماعت بنتی نہیں ہے ارے ادم ورنہ جہاں نئے علاقے میں جماعت جاتی تو وہاں سے چار مہینے کی جماعت بن جاتی اور یہاں پرانا محلہ یہاں سے کیوں نہیں بن رہی ہے ارے بات سمجھ ہم ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ لوگ آتے نہیں ہیں لوگ سنتے نہیں ہیں طلب نہیں ہے متوجہ نہیں ہے تو ایسا ہر وقت نہیں ہوتا کہ لوگوں میں وہ بہت سے مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کام کرنے والے کے کام میں کمی ہوتی اور اس اس کو کا احساس نہیں ہوتا بعض مرتبہ تاجر اچھی دکان چل رہی تھی بیٹے کو دکان پر بٹھایا اور بیٹا بدتمیز ہے بد اخلاق ہے گرا گانا بند ہو گئے کیا ہو گیا گرا گانا بند ہو گیا اب وہ بیٹا کہتا دکان نہیں چلتی دکان نہیں چل رہی ہے تو نہ چلنے کا سبب کیا ہے وہ بیٹے کی کمی ہے تو اس لیے کام کو اچھی طرح سے سیکھنا سمجھنا تاکہ ہم کر سکیں دیر تک کر سکیں اور ہم خود اس سے فائدہ اٹھاویں یہ کام جو ہے وہ خود فائدہ اٹھانے کا ہے لیکن کون سے فائدے ہیں دنیاوی منافع نہیں بلکہ اس کے خاطر تو اپنے دنیاوی منافع قربان کرنے ہیں ہم اس کام سے چار آنے کا بھی فائدہ نہیں اٹھائیں مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کرتے تھے اس کی کہ اس کام سے چار آنے کا فائدہ نہیں اٹھانا اگر ہم کو پتا ہے کہ فلاں دکان والا ہماری تبلیغ کی شرم میں پیسے کم لے گا تو ہم لینے نہیں جائیں گے وہاں کسی اور سے منگوا لیں گے کہ ہم جائیں گے تو دو روپے کم لے گا وہ کس کی شرم میں ہماری تبلیغ کی شرم میں دو روپے کم لے گا تو ہم نے دو روپے میں بیچ لی تبلیغ میں گئی بولو نا بھائی دو روپے میں تبلیغ گئی صرف دو روپے میں دو روپے کم رہنے اس لیے گئے ہم ان کے جان پہچان ہے ہماری شرم پڑیں گے وہ دو روپے میں گیا ہے کہ ہم اس سے دنیا میں فائدہ ہی اٹھانا چاہتے ہیں بلکہ ہم تو اس پر اپنی دنیا لگانا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی دنیا لگائیں گے اپنے ذاتی ہم فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے بلکہ ہم تو اس پر اپنی ذات کھپائیں گے اپنی ذات اس پر کھپائیں گے اپنا مال اس پر لگائیں گے ہم اس کے ذریعے سے عزت اور شہرت نہیں چاہتے اللہ کی ملی ہوئی عزت اور شہرت اگر اس نام پر جاتی ہو تو دے دیں گے بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بہت بڑی عزت تھی تو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بہت بڑی عزت تھی مکے میں مکہ کے چودھری تھے وہ سردار تھے بلکہ معروف تھا کہ قبائل میں چھوٹے چھوٹے قزیے ہوتے تھے تو عام مطلب قبائل میں کوئی بڑا ہوتا ہے قبائلی نظام میں وہ بڑا ان کے مسئلے حل کرتا ہے پھر جب وہ آپس میں مسئلے حل نہیں ہوتے تو چند قبائل کا کوئی بڑا ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے سیشن کورٹ ہے پھر ہائی کورٹ ہے پھر سپریم کورٹ ہے جمہوری نظام میں وہ بنا پہلے وہ اس طرح کا نظام ہوتا ہے تو وہ قضیے مسئلے جب چھوٹے چھوٹے مسئلے ان کے وہاں نہیں ہو تو ان کے وہاں جاتے وہاں نہیں ہوتے تو پھر وہ کچھ لوگ ایسے تھے وہاں پر ان کے پاس جاتے تھے اس میں ایک راجا بکر بھی تھے چیف جسٹس کی حیثیت تھی ان کی وہاں چیف جسٹس ہوتا لیکن اسلام قبول کیا تو ساری حیثیت ختم ہو گئی ظاہر میں مٹی کا بھاؤ ہو گیا بالکل ساری حیثیت ختم ہو گئی اسلام کے خاطر گئی وہ دین کے خاطر حق قبول کرنے کے حاضر ہیں تو اللہ پاک نے پھر حق کے خاطر ان کو بہت بڑی عزت دے دی قرآن شریف نے ان کا تذکرہ کر دیا قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے وسع اسے اخبا بکر رضی اللہ مراد ہے سب سے بڑا پرہیزگار سب سے بڑا متقی قرار دیا گیا ہے اور بہت بڑی عزت مل گئی ان کو تمام نبیوں کے بعد اتفاق ہے علما کا کہ سب سے افضل انسان انسانوں میں ہے رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا جن کو شرف ملا اتنی سیکھی وہ عزت وہ دے دی تو اتنی بڑی مل گئی دین کی خاطر تو یہ کام جو ہے وہ تو لگانے کا ہے لینے کا نہیں اپنی حیثیت مٹانے کا ہے جو حیثیت مٹائے گا اللہ اس کی حیثیت بڑھائے گا ہاں اس لیے سیکھنا سمجھنا ہے اچھی نیت سے کرنا ہے اور جیسا بزرگوں نے بتایا ہے ایسا کرنے کی کوشش کرنا کر تو نہیں پائیں گے ایسا ہی لیکن اپنے بس کی کوشش تو کرنا جان بوجھ کر اس کے خلاف نہ کریں اپنی جی کی چاہت کی وجہ سے اپنی نفسانیت کی وجہ سے یا اپنی سستی کی وجہ سے اس میں کمی کر دیں یا نفس کی وجہ سے اس میں زیادتی کر دیں ایسا نہیں کریں گے بلکہ کوشش کریں گے ایسا ہی کرنے کی جیسا بزرگوں نے بتایا چاہے مقامی کام ہو بیرونی نقل و حرکت ہو ہماری انفرادی معمول معمولات ہو یا اپنی ذاتی زندگی ہو ان سب چیزوں میں اسی کی کوشش کریں گے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر باقی رہے اگر ہم آپ کے طریقے پر باقی ہیں تو ہدایت پر باقی رہیں گے اور اگر آپ کے طریقے پر نہیں ہیں تو پھر صاحب بھی کہتے ہیں ترک تم سن تو نبی جی تم اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ آدمی طریقے پر باقی نہیں رہ سکتا اصل تو وہی ہے کہ کام کے ذریعے سے سننا شریعت ہماری زندگی میں آ اور وہ اس وقت ہوگا جب کام صحیح ہوگا تو اس لیے نیت کریں انشاءاللہ کہ اچھا سے اچھا کریں گے صحیح کام کریں گے یہ کرتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ بہت آہستہ ان شاء اللہ بول رہے ہیں اب اس وقت جو ہماری یہ مجلس ہے اس میں مقامی کام کی کیفیت کا تھوڑا مذاکرہ ہوتا ہے تاکہ ہم اچھا سے اچھا بھی کریں صحیح کریں ہے کچھ مسجدوں سے کچھ چیزیں کارگزاری کے طور پر معلوم کریں گے نیت ہماری ہوگی کہ ہم اچھا سے اچھا کرنا سیکھیں کٹور سے کوئی مسجد آؤں کٹور والوں کٹور سے اچھا ایک گزارش ہے آپ حضرات سے کہ مجلس جب تک ہماری ختم نہ ہو کوئی اٹھے گا نہیں شاید ٹھیک ہے بھائی پھر وہی آواز ہے انشاءاللہ پیچھے والوں سے خاص گزارش ہے پیچھے والے خطرے میں ہوتے ہیں پیچھے والے ہمیشہ خطرے میں رہتے ہیں تو اس لیے آپ حضرات سے خاص گزارش ہے جب تک ہماری مجلس مکمل نہ ہو جائے تو وہاں تک پورا پورا ساتھ دیں گے اور جو تقاضے ہوں گے ان تقاضوں پر لبے کہیں گے انشاءاللہ آپ کے یہاں مشورہ کب ہوتا ہے کتنے آدمی بیٹھتے ہیں مشورے میں کیا ہوتا ہے ہماری مسجد تازی مسجد ہے اور مشورہ عشاء کے بعد ہوتا ہے اور اس میں آپ کہاں کے ہو کٹھور قاضی کٹھور قاضی مسجد کتنے گھر ہے مسجد کے پاس نبے مکان ہے اور والد مرد ایک سو اسی عشاء کے بعد مشورہ ہوتا ہے اور پندرہ سے سترہ آدمی ہمارے مشورے میں بیٹھتے ہیں اور روزانہ ملاقاتوں کی ترتیب بھی ہوتی ہے اور چار محلے ہمارے اور ہر ایک کو ہر ایک محلے میں چار چار جوڑی ہم نے بنائی چار چار ساتھی ہوئی اور وہ مشورے میں بیٹھ کے ساتھ یعنی محلے کی تقسیم کا کے رش بھی بن گئی اور اس اعتبار سے روزانہ گھر گھر ملاقات ہوتی ہے بعض مکانوں میں روزانہ گھروں کے اندر بھی یعنی بیٹھ کر بھی ملاقات ہوتی ہے لوگ مشورہ عشاء میں کرتے اس کی کوئی وجہ آج ہم نے بات رکھی تھی تجربے کرنے کے لیے کچھ قابو میں نہیں آیا اچھا آپ سے زیادہ طاقتور ہے وہ جو قابو میں نہیں آتی تھی قابو میں تو آپ لوگوں کو آنا ہے جی۔ قابو میں تو بھائی کوئی جانور وانور ہے بھینس ہے بیل ہے قابو میں نہیں آتا تو, تو سمجھ میں آتا ہے جی۔ یہ تو کچھ ہم کو قابو میں آنا ہے جو ہمارے بس میں آپ کے ان دہی علاقوں میں تو رات میں لوگ جلدی سو جاتے ہوں گے پھر سے سوتے جلدی سوتے ہیں تو صبح جلدی اٹھتے بھی ہوں گے تو جب یہ چیز شہروں میں قابو میں آ گئی کہ ہاں، لوگ بارہ بجے سوتے ہیں اور اکثر یہ سورج نکلنے کے بعد اٹھتے ہیں تو وہاں مشورے قابو میں آ گئے ہیں فجر میں اور ماشاءاللہ پہلے پانچ دس آدمی بیٹھتے تھے پچیس تیس چالیس پچاس ساٹھ اتنے اتنے لوگ مشورے میں بیٹھ رہے ہیں صبح سے اپنا کام کر رہے ہیں تو آپ حضرات نے کب اس کو کاموں میں لانے کی کوشش کی تھی کتنے سال ہو گئے مشورے میں نہیں آئی تھی اس کے بارے میں بعض لوگ فجر نہ جاتے آتا تھی اس وجہ سے فرض ہے بھائی جی۔ مشورہ تو چاہے فرض ہو لیکن فجر تو سب پر ہی فرض ہے ہماری یہ بنیاد تو ہے نا کہ بھائی چند لوگ فجر میں آتے ہیں اس وجہ سے نہیں کرنا میں زیادہ آتے اس وجہ سے کرنا ہم کو تو کام کے نفے کی شکل دیکھنی جی۔ مشورہ اگر صبح ہوا ہے تو ہم کو صبح سے لے کر رات تک کام کا موقع ہے کوئی ڈھائی گھنٹے صبح سے لگا دے گا کوئی نو بجے سے لگائے گا کوئی دور بعد لگائے گا کوئی اثر بعد لگائے گا مغرب بعد لگائے گا عشاء بعد جو بچا ہوا ہے وہ پورا ہو جائے گا اور اگر عشہ آباد مشورہ ہوا ہے آدمی دن بھر کا تھکا ہوا ہے جن کے پاس جانا ہے ملنے وہ بھی زیادہ تھا زیادہ سے زیادہ آدمی ایک ملاقات کرے گا دو کرے گا آدھا گھنٹہ دے گا پونا گھنٹہ دے گا کتنا دے گا ڈھائی گھنٹے تو کبھی لگیں گے نہیں لگتے ہیں ڈھائی گھنٹے ڈھائی گھنٹے ہی لگتے آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے وہی ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا سکت نہیں ہے بھائی برتن ہی پانچ سو گرام کا ہے اس میں ایک کلو دودھ آئے گا بولو نا بھائی برتن پانچ سو گرام کا اس میں آپ کتنی کوشش کرو نا کتنے اخلاص سے ڈالو اس میں سارے سمجھدار مل کر کوشش کرو برتن تو چوٹ آئیں عشاء کے بعد وقت ہی ایسا ہے جب کیپیسٹی ختم ہے لوگوں کے آرام کا وقت ہے خود آدمی بھی تھکا ہوا ہے اس میں بھی زیادہ سکت نہیں ہے عشاء بعد تو جن کا دن بھر کا وقت بچا ہوا ہے بھائی کسی نے دو گھنٹے صبح لگا دیے تھے کام پر چلا گیا ہے مغرب میں آیا عشاء میں آیا ہے آدھا گھنٹہ اس کا باقی ہے تو ایک ملاقات دو ملاقات وقت ڈھائی گھنٹے کی تکمیل ہو جائے گی ہمارے یہاں کوئی وقت فکس نہیں ہے ڈھائی گھنٹہ دینے کا اجتماعی لیکن آدمی اپنا وقت فکس کرے کسی اجتماعی کا جیسے تعلیم کا ایک وقت فکس کر دیا کہ بھائی مثال کے طور پر اثر کے بعد فضائل کی تعلیم وہ سب کے لیے ایک ہی وقت گش کے لیے وقت ہے کہ منگل کے دن یا پیر کے دن مغرب میں ہمارا عمومی گشت ہوگا وہ سب کے لیے ایک ہی وقت فکس ہو ان ڈھائی گھنٹہ لگانے کے لیے میرے پاس اگر صبح دو گھنٹے میں صبح دو گھنٹے دوں اور کسی ساتھی کے پاس جو ہے نو بجے سے وقت ہے تو نو بجے سے گیارہ بجے تک لگا لیں لیکن یہ کہ جماعت بنا کر وقت لگا دو گھنٹے صبح لگائے آدھا گھنٹہ بچا تو بس پورا کر دیں تو پہلے تو بھائی آپ طے کرو کہ مشورہ انشاءاللہ صبح کرنا ہے ایک دن دو دن ہفتہ دس دن مہینہ لگے گا قابو میں آ جائے گا اور یہ ٹھنڈے دن بہت اچھے ہوتے اس کے لیے راتیں بہت لمبی ہوتی سردیوں میں تو اس کو قابو میں لانے کے لیے دن اچھے ہوتے ہیں قابو میں آ جائے گا پھر چل پڑے گا سب جگہ پہلے یہی ہوتا تھا بس سمجھ مری مرغے اللہ کے نام ہے وہ کچھ بچا نہیں ہے شام کو لو بھائی اللہ واسطے اور صبح صبح اگر بیٹھے ہیں سب تازہ ہیں آرام کر کے آئے ہیں اور پورا دن ہمارے پاس کام کے لیے اچھا دوسرا جتنی ہمارے پاس تقاضے ان میں زیادہ تر کام صبح ہے تین دن کی جماعتیں کب وصول کرتے ہیں بولو نا بس جماعت واپس کب آتی مہمان جماعت مسجد بدلتی ہے تو کب بدلتی ہے یہ تقاضے ہوتے اس وقت ہمیں آدمیوں کی ضرورت جماعت وصول کرنے کے لیے جماعت کا استقبال کرنے کے لیے جماعت کی کارگزاریاں لینے کے لیے جو اجتماعی کام ہے ہمارے اور اس کے علاوہ جو ملاقاتوں کا نظام ہے اس میں چونکہ ہم نے ابھی قابو میں لائے نہیں اس لیے قابو میں نہیں آتا ورنہ جن علاقے والا اچھا اس میں کوئی مسجد ایسی ہے جو لوگ صبح ملاقاتیں کرتے ہیں فجر بعد سے سات بجے سے آٹھ بجے ذرا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ مسجد والے جو صبح ملاقاتیں کرتے ہیں جن مسجدوں میں صبح ملاقاتوں کا نظام ہے وجر فوراً ہو یا چھ بجے سات بجے سے آٹھ بجے سے کرتے ہوں کہاں کیا اچھا آپ کیا صبح ملاقاتیں جی، ہوتی ہیں گھر گھر جاتے ہو ہاں۔ مشورہ کب کرتے ہو وجر ہو جاتا ہے ساتھی بیٹھتے ہیں تشریف رکھتے ہیں آپ کیا ملاقاتیں ہوتی ہیں صبح جی، جی۔ کتنی دیر کرتے ہو آدھا پونا گھنٹہ اور پھر باقی باقی مغرب مغربہ اچھا صبح آدھا گھنٹہ دینے کی وجہ اس سے زیادہ نہیں موقع ہوتا تھوڑا کام بھی ہوتا ہے تھوڑا اعتبار سے کام ہوتا ہے وہ لیکن کام پر تو نو بجے دس بجے جاتے ہوں گے جی۔ اور صبح نو بجے تک بھی اگر سردیوں میں بھی ڈھائی گھنٹے پورے ہو جائے اور گرمیوں میں تو ڈھائی گھنٹے پورے ہونے کے بعد بھی گھنٹہ بچے تو طے کرو زیادہ بڑھانا ہے اپنی تیاری کے لیے ضرورت کا وقت لے لیں بھائی نو بجے آدمی جاتا ہے ساڑھے آٹھ بجے گھر چلا جاؤ آدھے گھنٹے میں اپنی ضروریات سے پارے ہو کے نکل جاؤ بس سمجھ رہے جی۔ لیکن اچھا وقت لگا پورا وقت لگا اس طرح سے پھر اب بچ گیا تو آدھا گھنٹہ اس وقت ورنہ آپ مغرب میں ایک دن گشت ہوتا ہے پہلا گشت ایک دن دوسرا گشت ہوتا ہے ایک دن افطاری فنج کوسا ہوتا ہو اور جہاں افطاری مشورے ہوتے ہیں ایک دن افطاری مشورہ ہوتا چار دن وہ ہو گئے ایک دن جو ہے آدمی کہیں نہ کہیں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں ہوا ہوتا ہے تو پانچ دن تو اسی میں گزر جاتے یہ پانچ دن گھر گھر کی ملاقاتیں نہیں ہوتی یہ تین دن کی جماعتیں نہیں بنتی ہیں اسی لیے چار مہینے کی جماعتیں نہیں ساتھی کہتے ہیں کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں لیکن جماعت نہیں بنی ایسا ہوتا ہے تو طے کرو کہ صبح پڑھائی اچھا آپ حضرات کی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں صبح اور مشورہ صبح کرتے ہیں آپ آپ کیا مشورہ کب کرتے ہیں قابو میں آ گئے ارے بھائی آ گئے دیکھو ان کا قابو میں آ گیا ٹھیک ہے ان شاء اللہ تشریف رکھے اچھا مشورے میں آپ لوگ کیا کیا سوچتے ہو تو ہمارے یہاں پہ جیسے تو ان کے بارے میں سوچتے روزانہ جو ہے محلے کے جو نام ہیں جیسے کوئی ساتھی جماعتیں بندی ہوتی ہے گاؤں کے اعتبار یا مسجد کے اعتبار سے اس کے بارے میں تھوڑی فکر لیتے ہیں نام سوچ لیتے ہیں ملاقات ہو ہوتے اور پھر اس کے گھر کو گھر جا کے ملاقات کرتے ہیں نام سوچتے ہیں آپ جی سوچنا کیوں پڑتے ہیں یعنی جو محلے میں جو مکانات ہیں ان سے اعتبار سے ہاں، وہ تو آپ نے تقسیم کر دیا جی، مکانات جی جی اب تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں اس مکان میں جو ہے وہی آئے گا جی۔ آپ سب سے ملاقاتیں کرتے ہو یا جن کو آپ سوچتے ہو انہیں سے ملتے ہو نہیں نہیں یہ مائک ذرا اوپر کر کر دو گھر پر جا کے بیٹھ بات کرتے ہیں آپ بات تو گھر پر جا کر کرتے ہیں بیٹھ کر کرتے ہیں لیکن آپ جس کو سوچتے ہیں اس کو ملتے ہیں یا جس کے گھر کا نمبر آتا ہے ان کو ملتے ہیں سوچ کر ہیں ہم لوگ آپ سوچتے انہیں سے ملتے جی، جی۔ جس کے گھر کا نمبر آتا اس کو نہیں ملتے کیوں ایسا کرتے ہیں ہم کو بار بار جو بات کہی گئی وہ کیا کہی گئی بولو نا بھائی ہر گھر کے ہر فرد سے ملاقات کرنی وہی بات ہے تو پھر آپ لوگ ایسا کیوں وجہ اس کی ایسا کرنے زیادہ تر ہم لوگ عشاء کے بعد ملاقات میں آئے تو اس وقت میں بہت سارے لوگ نہیں ملتے اس اس وقت میں وجہ سے ہم لوگ ہیں عشا کے بعد تو گھر پر ہی ہوتے ہوں گے ویسے سب لوگ لوگ سورج جاتے کام پر اس وجہ سے رات کو نو بجے ساڑھے نو دس بجے آتے ہیں ہمارے یہاں اس لیے لوگ کوئی آٹو چلانے والے ہیں تو وہ بھی عشاء کے بعد لیٹ آتے ہیں لیکن آپ کو مسجد میں بیٹھ کر کیسے پتا چل جاتا ہے کہ فلاں آدمی نہیں آیا ہوا ہے ابھی سے تو آپ مسجد میں بیٹھ کر تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہے سوچنے سے کہ فلاں آدمی ابھی نہیں آیا ہوگا فلاں آدمی کب آئے گا یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا ایسا کیسے پتا چلتا ہے ملاقاتوں میں جاتے تو ان سے ہم پوچھتے کہ آپ کتنے بجے آتے نہ بھائی نہ ایسا مت کرو نا اللہ اللہ کے لیے ایسا نہ کرو ہر گھر کے ہر فرد کے پاس جانا ہے اور جو آدمی اگر کسی وقت نہیں ہے تو جس وقت ہے اس وقت جانا ہے ایک آدمی اگر بعد آپ کو نہیں مل رہا ہے تو اس کو فجر باد میں جو فجر باد نہیں مل رہا اس کو بعد مل رہا ہے ایک آدمی ایسا ہے جو ہفتے بھر نہیں ملتا اس کو اتوار کے دن مل رہا ہے ہماری مسجد میں دو تین آدمی ایسے جو سال بھر نہیں ملتے سال بھر نہیں ملتے تو ہم ان کو عید کے نہیں ملتے ہاں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں ہنسنے کے لیے وہ روزانہ صبح جلدی نکل جاتے ہیں فجر سے پہلے فجر سے پہلے نکل جاتے ہو دکان ان کی گاؤں میں دیہات میں وہاں اور پھر وہ رات کو آتے وہاں سے تو موقع نکالتے کبھی جمعہ کے دن کبھی ان کے لیے تو وہ نہیں مل پاتے دیہاتوں میں رہتے ہیں وہاں کام کاج کاروبار کرتے اپنا تو سال بھر کوشش کرتے ہیں ان کو ملنے کی کبھی جمعہ کو کبھی ان کو لیکن عید کے دن خاص ہمارا یہ پوائنٹ ہوتا ہے ایک مشورے میں عید کے دن صبح کے مشورے میں خاص پوائنٹ ہو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمارے دیہاتوں میں رہتے ہیں دو تین ساتھی ایسے جو دکان کرتے وہ دور ہے تھوڑی ان کی دکان تو ان سے آج ملاقات ہو جائے تو ان سے ملاقات ہوتی ہے مل جاتا ہے وقت پر تو ٹھیک ہے لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کا ایک نظام بنا ہوا ہے آپ کے محلے کی جماعتیں بنی ہوئی ہیں ہر جماعت کو اپنے گھر دیے ہوئے اب ان کو سوچنا نہیں ہے سب کو ملنا ہے بس سمجھ رہے ہیں اب ان کو کچھ نہیں سوچنا ہے اب ان کو یہ سوچنا ہے کہ میری ذات میں میرے گھر میں میرے محلے میں پورے عالم میں اللہ کا پورا دن کیسے زندہ ہو یہ سوچنے کا ہے کس کو ملنا ہے وہ تو طے ہو چکا ہے یہ ہمارے ضم میں پچاس گھر ہے پچاس گھر کے ہر بالغ عمر سے ملنا مشورے سے طے کر لیا اب ان کو سوچنے بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب ان کو تو یہ دیکھنا ہے کس کی ملاقات گئی کون باقی ہے بس سمجھ رہے ہیں ورنہ ہمارا کام جو ہے چند لوگوں میں پھرتا رہے گا دس فیصد میں پندرہ فیصد میں بیس فیصد میں پچیس فیصد میں اور کچھ فیصد وہ ہوں گے آپ نکالو گے تو کہ جن کی آج تک آپ نے ملاقات نہیں کی ہوگی پوری تبلیغ کی تاریخ میں ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہوگی ایسے بھی ملیں گے اگر یہ ترتیب ہے تو اور کام وہاں تیس سال سے چالیس سال سے پچاس سال سے ہو ہمیں تو ہر گھر کے ہر فرد سے ہر بالغ عمر ساڑھے چودہ سال کا بچہ ہوگا بہتمام سے اس کو ملنا شروع کر دیں گے یہ بالغ ہو جائے گا ابھی چھ مہینے میں بس سمجھ رہے ہیں جی۔ وہ ہماری لسٹ میں چڑھ جانا چاہیے اور کوئی اسی سال کا بوڑھا ہے وہ بھی ہماری فہرست میں آنا چاہیے اور کوئی وہ آدمی جو ہمارے محلے میں کرائے پر رہنے کے لیے پرسوں آیا ہے پرسوں آیا فلا مکان میں کرائے پر وہ ہمارے نظر میں ہونا چاہیے کہ یہاں کرایہ دار آیا ہے نا کوئی پھیری والا آ کر ہفتے کے لیے آیا ہے ہمارے محلے میں تو ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی فلاں جگہ پر تین آدمی یو پی سے کمبل کی پھیری کرنے کے لیے سردیوں کے موسم میں آئے ہیں ہم ان سے جا کر ملاقات کریں گے بلکہ ہماری مسجد میں کوئی مسلی آیا ہے آج نیا آدمی نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو مسافر کریں گے السلام علیکم خیریت تو ہے طبیعت ٹھیک ہے مہمان آئے ہیں کہاں پر آئے فلا جگہ پر آیا تھا ہمارے رشتے دار آیا تھا ہمارا دوست ہے مہمان آیا خیریت تو نہیں کچھ اس کو مانوس کریں گے چائے پانی کروائیں گے معلوم کر لیں گے بھائی یہ آدمی کب تک ہیں کس صلاحیت کا ہے کیا نوعیت ایک مرتبہ ایک آدمی ہمارے یہاں آیا تھا ایک دوسرے صوبے سے ہماری مسجد میں اس نے فجر کی نماز پڑھی تو وہ پہلی صف میں ہی تھا اس طرف لانی طرف بیٹھا ہوا تو ہمارا مشورہ ہو وہیں بیٹھا بیٹھا وہ سنتا رہا مشورے کا میں نے سلام دعا سلام کی خیر پوچھی اس کو بات کی تو وہ بنگلور سے آیا تھا کسی اسکول کے پروگرام میں کہیں آیا تھا کہیں اور رکا تھا نماز وہاں پڑھی انہوں نے تھوڑی دیر اختلاط ہوا اشراک کا وقت ہوا اشراق پڑھ کے چائے بھائی پی تو اس آدمی نے مجھے کہا کہ میں کئی صوبوں میں گیا ہمارے اس کام کی وجہ سے لیکن یہ پہلی مرتبہ آج کسی مسجد اور جماعت نے میری ملاقات کی بلکہ میں جہاں بھی تقریباً گیا وہاں مسجد اور جماعت بیٹھتی ہے لوگ اپنا مشورہ کرتے ہیں پھر اسے چلے جاتے تو آج میں نے محسوس کیا پہلی بار مسجد اور جماعت نے میرے سے خیریت پوچھی وہ وقت لگا وہ آدمی تو کوئی اجنبی بھی آدمی ہم میں نظر آ رہا ہے تو سلام مصرفہ کریں گے اس کو پھر حسب موقع جیسا موقع ہے جس صلاحیت کا وہ آدمی باز مطلب مہمان بن کے کوئی آتا ہے اچھی خاصی صلاحیت والا آدمی ہم اس کے ذریعے سے کام لے سکتے ہیں یا کوئی آدمی آیا ہے یا مہمان بن کے آیا ہے بات سنے گا وہ اپنے علاقے میں نہیں سنے ملک کے ایک بڑے ذمہ دار کا بھی انتقال ہوا قریب میں ایک سال ہوا ان کا اور بہت کام کیا انہوں نے ملکوں کے سفر کیے ہوئے آدمی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تبلیغ میں کیسے لگے تھے تو میں بینک میں کام کرتا تھا ہمارے وہاں کے لوگ تو کبھی کبھار میرے پاس آتے تھے لیکن میں سنی انسنی کر دیتا تھا زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا لیکن وہ کہہ رہے میں میری بہن کے گھر گیا کسی علاقے میں تھے وہ تو میرے بہنوں ہی جو ہے نا وہ شب گزاری میں پابندی سے جاتے تھے ہفتہ اور کیما تو بہنوں ہی نے مجھے کہا دوپہر میں کہ آج ہماری شب گزاری کا دن ہے تو اپنے شام کو چلیں گے وہاں شام تک رہے پھر شام کو وہاں گئے میں بھی فارغ تھا کہاں جاؤں گا تو ان کے ساتھ وہاں چلا گیا تو وہاں بیان ہوا وہ پہلی مرتبہ میں نے بیان سنا اور بیان کے بعد تشکیلیں ہوئی چار چار مہینے کی اور کر وہ تو میں دیکھتا رہا سنتا رہا بہت سے لوگ کھڑے ہوتے تھے بیٹھتے تھے ہوتے تھے آخر میں وہاں تشکیل پہ سیروزے کے لیے کون تیار تو میں کھڑا ہو گیا کہ میں تیار ہوں تو وہ میری زندگی کا پہلا دن تھا تبلیغ میں اس کے بعد وہ آدمی لگا تو ایسا لگا کہ پوری زندگی لگا دی یہ ہے ہمارا کام یہ کوئی روٹین نہیں ہے یا کوئی ڈیوٹی نہیں ہے جیسے نوکر نوکری کرتا کہ بھائی اونچوں تو یہ تو ٹائم پر پہنچ گیا تھا ڈیوٹی میری پوری ہو گئی یہ تو ایک ذمہ داری ہے ایک ذمہ داری کا کام ہے اور ہمارا ہر ہر ساتھی وہ ذمہ داری اٹھانے والا یہ اس کی ایک مشق ایک طریقہ ہے یہ کام تقسیم کر کے ہر گھر کے ہر فرد تک پہنچنا اور ان سے دعا سلام کرنا خیر خیریت پوچھنا ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا یہ نہیں کہ صرف ہم جماعت لے کر ان کی ملاقات کے لیے گئے تو دو مرتبہ زور سے سلام کرتے پہلی بار کیا لگا اس نے سنا نہیں تو السلام علیکم اور آدھے گھنٹے کے بعد اب ہم گھر جا کر چائے پی کر دوبارہ گزرتے ہیں وہاں سے وہ آدمی وہی ہے تو اس کو سلام بھی نہیں کرتے کیا کا کام نہیں ہے حالانکہ سلام تو ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افش السلام سلام کو عام کرو اور مسلمان کے جو مسلمان پر حق ہے اس میں سے ایک سلام جو وہ ملے تو اس کو سلام کریں وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کریں وہ مصیبت میں ہو تو اس کی تعزیت کریں وہ دعوت دیں تو اس کی دعوت قبول کریں اگر اس کا انتقال ہو جاوے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلے اور یہ ساری چیزوں میں صرف اتنا نہیں حق ہے ان ساری چیزوں میں فضائل ہیں سلام کرنے کا ثواب ہے نیکیاں ملتی ہیں سلام میں پہل کرنا سنت اس پر اجر ملتا ہے بیمار ہوا عیادت کریں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ صبح اگر عیادت کی ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے عیادت کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جنازے کے پیچھے جانے کا اجر ہے جنازے کی نماز میں شریک ہوا تو کتنے قیرات ایک قیرات اور دفن میں شریک ہوا تو دو قیرات کا ثواب ملتا ہے اور یہ حق مسلمان ہونے کے ناطے رشتے داری کا حق نہیں ہے یا دوستی کی وجہ سے نہیں یا سماج کی وجہ سے نہیں اس وقت سلام عیادت تعزیت جنازے کی شرکت نکاح کی شرکت یہ دوستی کی وجہ سے ہوتی ہے رشتے داری کی وجہ سے ہوتی ہے یا بہت زیادہ سماج کی وجہ سے ہماری سماج کا آدمی رشتے دار نہیں ہے دوست بھی لیکن ہماری سماج کا آدمی اس کے جنازے میں آدمی ہے ہزار سو کلو میٹر جائے گا کہ بھائی ہمارے رشتے دار پر سو کلو میٹر پر انتقال ہو گیا آدمی جا کر اپنے ہی محلے میں ایک آدمی جس سے دوستی بھی نہیں ہے رشتے داری بھی نہیں سماج کا بھی نہیں ہے اس کا جنازہ جاتا ہے آدمی بولو نا بھائی حالانکہ وہ مسلمان یہ جو حقوق ہیں وہ اسلام کے ناطے ہیں مدینہ منورہ میں مہاجر تھے انصار تھے عرب تھے عجم تھے آزاد تھے غلام تھے وہ سب ایک امت کی طرح تھے سب ایک امت کی یہ مسجد کی جماعت اس لیے ہے کہ یہ امت بن جائے اور یہ بنیادی جو حق ہیں مسلمان کے مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان پر اس میں کہ ان حقوق کو ہم زندہ کریں اس راستے سے جو ملے اس کو سلام کر بیٹھ جاؤ جو بھی ملے اس کو جو ملے اس کو سلام کسی کا بھی جنازہ ہے ہم کو موقع شریک ہو جانا ہمیں موقع ہے جتنا ہم اہتمام کر لیتے اپنے دوست کا رشتے دار اتنا موقع اگر ہمارے پاس ہے شریک ہو جائے کوئی بھی آدمی بیمار ہے چاہے ہمارا رشتے دار ہے یا ہمارا دوست ہے یا نہیں ہے یا ہماری سماج کا ہے یا نہیں ہے بیمار ہے عادت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ یہودی کا بیٹا بیمار ہوا آپ نے عادت کی کس کی عادت وہ مسلمان بھی نہیں تھے آپ نے اجازت کی اور آپ کی یادت صرف عیادت تک محدود نہیں تھی آپ نے اس کو دعوت دی جانے کے بعد آپ نے اس کو دعوت دی کہ اس کا آخری وقت اللہ کرے کلمے کے ساتھ دنیا سے جاؤ آپ نے دعوت دی آپ کی دعوت پر اس لڑکے نے اپنے والد کے سامنے دیکھا وطن کوئی ایسی بات ہوتی تھا تو آپ نے اپنے بڑے اپنے والد کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ابل قاسم القاسم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی وہ جو کہہ رہے اس کی اطاعت کر لے تو وہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا آپ نے یاد رکھتی اس ایسے جنازے ہوتے تھے آپ جاتے تھے شریک ہو جاتے تھے یہ چیز ایک ماحول ہموار کرتی ہے ڈھائی گھنٹے جو ہے ہمارے یہ ان کاموں میں لگے پھر اس کے ساتھ جو ہے ہمارا یہ جو ایک نظام ہے پہ ہر آدمی سے بات کرنی ہے موقع لے کر سو فیصد مسلمانوں سے ہماری ملاقات اس کے لیے جیسے بھائی نے بتا بھائی تقسیم بھی کیوں ہوئی ہے لیکن وہ تقسیم برائے نام نہ ہو جماعتیں ہمارے برائے نام نہیں بلکہ برائے کام ہیں جماعتیں تو بنی ہیں لیکن جس ترتیب پر اس کا کام ہونا چاہیے کہ ہر گھر کے ہر فرد کی ملاقات کرنی ہے اگر اس میں کسی محلے میں کلیکٹر کا گھر آیا ہے تو کلیکٹر سے بھی ملیں گے سے ملیں گے بولو نا بھائی ان کے پاس بھی جائیں گے مانوس گھر ہیں ان کو بھی ملیں گے اور گھر مانوس نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے ان ان کو کو بھی ملیں گے ابا کا گھر آ رہا ہے تو ابا کو بھی ملیں گے بولو نا بھائی ابا کا گھر آئے تو کس کو ملیں گے ابا کی بھی ملاقات کریں گے اگر دن بیٹے میں ہمت نہیں ہے ان کو ملنے کی یا ان کو ہے تو اور کوئی ذمہ دار ساتھی کو ساتھ دے بھائی ہمارے محلے میں ہمارے ذمے جو مکان ہے اس میں ہمارے والد صاحب کا بھی گھر ہے تھوڑی سی ان سے ملاقات تھی تو آپ تھوڑا ساتھ دیں بازے جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو شرم مانے ہوتی ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے کہ آدمی نہیں جا پاتا ہے تو اس موقع پر اپنی مسجد کے ساتھیوں میں سے کسی کو ساتھ لے لے یا مہمان جماعتیں آتی ہیں ان کو ساتھ لے کر ان سے ملاقاتیں کریں بستیوں میں بازے لوگ ایسے ہوتے ہیں مرتبہ ان سے ملاقات میں حجاب رہتا ہے ان کو چھوڑ نہ دیں بلکہ سو فیصد بالغ مردوں سے ملاقات کریں اور ملاقات گھر میں بیٹھ کر کریں ایک ماحول اس کا بنانا ہے کب تک ہم کہتے رہیں گے قابو میں نہیں آتا بہت سے کاموں کے بارے میں بات آتی ہے جماعت کو جلدی قابو میں نہیں آتی روانگی کیوں نہیں ہوئی کہ قابو میں نہیں آتی یہ بات ہم کب تک کہتے رہیں گے جب اچھی نیت کے ساتھ ہم کام کرنے کی ٹھان لیں گے تو ممکن ہے کہ ایک دن دن دو ہفتہ دس دن مہینہ دو مہینے وہ چیز تصدیق کرنی پڑی لیکن اس کے بعد وہ قابو میں آ جائے گی اس لیے آپ حضرات طے کریں ان شاء اللہ کہ ایک تو ڈھائی گھنٹے پورے لگائیں گے لگاؤ گے ان شاء اللہ بلکہ یہ مجمع تو وہ ہے مسجدوں کا جو پانچ گھنٹے سے شروع کریں کتنے گھنٹے سے تو آپ اپنے عوام سے ڈھائی گھنٹے مانگو گے تو دے دیں گے کیونکہ آپ کے پانچ گھنٹے لگ رہے ہیں کسی کے چار گھنٹے لگے کسی کے چھ گھنٹے لگ رہے ہیں اور یہ وقت آپ کو اپنے پاس سے نہیں دینا ہے اللہ میاں کا دیا ہوا ہے اس میں سے دینے کا ہے کہاں سے دینے کا ہے بولو نا بھائی اللہ کا دیا ہوا ہے اور اگر وہ کرنے کے کاموں میں نہ لگا تو نہ کرنے کے کاموں میں لگ جائے گا حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تو بھائی کرنے کے کاموں میں نہ لگا تو نہ کرنے کے کاموں میں لگ جائے گا اور لگ رہا ہے یہ ڈرنے کے کام ہے کہ آدمی اپنی عبادت اپنی نمازوں کی پابندی کے ساتھ صبح شام اللہ کے ذکر کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت کے ساتھ روزانہ اپنا کم از کم ڈھائی گھنٹہ جو ہے دو تین آدمیوں کی جماعت کے ساتھ اپنے مسجد کے قرب و جوار میں جو مکانات ہیں سو فیصد بال مردوں کی گھر میں بیٹھ کر اطمینان سے ملاقات میں لگا اور ان سے پوری بات کریں پوری خیر خواہی کے ساتھ جائیں گے ایک ہمدردی لے کر جانا ہے دعوت ایک خیر ہے ہمدردی جو ہے وہ ایک ہمدردی خیر خاہی ہمدرد بن کر خیر خواہ بن کر انی لکم ناصف امین انبیاء علیہ السلام یہ فرما دیتے کہ میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں ایک خیر خواہی لے کر اپنے بھائیوں کے پاس جانا اچھے گمان کے ساتھ جانا سب سے اچھا گمان رکھنا ہے اچھے گمان کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی دلیل کی ضرورت آپ کسی آدمی کو اچھا کہو اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت کوئی دلیل کی ضرورت نہیں لیکن آپ کسی آدمی کو رتی برابر برا کہہ رہے ہو کتنا بولو نا بھائی رتی برابر آپ اس کو برا کہ تو آپ کو رتی برابر برا کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے گی ثابت کرنا ہوگا آپ نے اس کو سو گرام برا نہیں کہا کتنا کہا ہے ایک رتی برابر کہا تو وہ رتی برابر برا کہنے کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت پڑے گی اور آپ دلیل کے ساتھ اس کی پیٹ پیچھے کو یہ برا کہو گے تو غیبت ہوگی وہ کیا ہوگا بولو نا بھائی رتی برابر آپ دلیل کے ساتھ اس کے بیچ پیچھے اس کو برا کہو گے تو کیا ہوگا وہ وہی غیبت اور وہ غیبت کرنے والے کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے کھائے گا کوئی ارے مردار جانور کا نہیں کھاتا کوئی مری ہوئی مرغی کوئی کاٹ کے آپ کو کھلاوے تو پسند کرو گے چھ جائے کہ کوئی مرے ہوئے بھائی کو کھائے گا کوئی لیکن آدمی آسانی سے غیبت کر لیتا ہے اس لیے سب سے بڑی بنیاد ہے اچھا گمان سب سے اچھا گمان کر سب کے ساتھ ہمیں اس میں کسی سے برا گمان کر کے کیا فائدہ ہے سب سے اچھا گمان کر بہت سارے مسئلے تو اسی سے حل ہو جائیں گے اچھے گمان سے ہی سب سے اچھا گمان کریں چاہے اس آدمی کے کیسے بھی فیل ہے ہمیں اللہ نے داروغہ بنا کر نہیں بھیجا داروغہ بنا کر ہم کو اس کی جواب داری دے کر نہیں بھیجا کہ کون کیا کر رہا ہے تم دیکھو جواب داری کسی نے بولو نا بھائی ہاں یہ کہا تم اپنا دیکھو کہ تم کیا کر رہے ول تنظر نفس ما بل تنظر نفس لغد لدیم اللہ کہ دیکھیں کہ کل کے لیے تم نے کیا کیا اس کا حکم دیا اس لیے اچھا دل صاف دل رکھے سب سے اور سب کے پاس جائیں گے کیا کریں گے بھائی سب کے پاس سب سے ملنا ہے مانوس ہو غیر مانوس ہو سب کے پاس جانا ہے کسی گھر کو ٹالے نہیں سمجھ نہیں اگر وہ نہیں سن رہے تو ان کا فیل ہے ہم گئے شادی وادی کا موقع ہوتا ہے تو بازار رشتے داروں سے ناچاکی ہوتی تو آدمی جو ہے ان کو بھی بھیجتا ہے خط کہ ہمارے یہاں شادی ہو کوئی کہتا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے ارے بھائی وہ نہ آئے ان کا فیل ہے ہم نے جواب داری پوری کر لی ہم نے ان کو بلایا تھا یہی کہتے ہیں لوگ ہم نے جواب داری پوری کر دی اگر کوئی نہیں سن رہا تو ہم وہاں ماحول بنائیں گے سننا شروع کرے وہ سلام کریں گے مسافر کریں گے محبت سے ملیں گے ان کی خوشی کمی میں شریک ہو جائیں گے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں پورا یہ کام ہی اسی طرح چلا دنیا میں لوگ نہیں سن رہے تھے پہلے آنوس نہیں تھے باتوں سے دین سے محبت نہیں تھی اب دیکھو نا لوگ دو دن اجتماع میں یہاں سردی میں آ کر بیٹھے ہیں ہزاروں لوگ ایک زمانہ تھا کہ کوئی سنتا ہی نہیں تھا رشتوں میں لوگ خوش آمد کرتے تھے ان کے گھر جاتے تھے نہیں سنتے تھے سننے کے لیے ہزاروں آ ہیں وہ پچھلوں کی محنت کی نتائج تھی اس لیے ہم فیصلہ نہ کرے کسی ایسا ہے وہ ویسا ہے وہ نہیں سنتا ہے مسجد میں بیٹھ کر جو کرنے کا کام ہے وہ ہم نہیں کرتے مشورہ تو اس لیے تھا کہ ہم محلے کے بستی کے ایک ایک آدمی تک پہنچنے کی سبیل بناویں اس کے لیے مشورہ تھا لیکن شیطان کو ہم شیطان نے ہم کو الٹی پٹی پڑھا دی اور اس نے یہ سمجھا کہ بیٹھ کر بھائی پہلے سوچ لو کون تیار ہوگا اس کے نام لکھو یہی کرتے ہیں چار مہینے کی جماعت کی بات ہے فہرست بناؤ سوچنا یہ تھا کہ سو فیصد لوگوں سے جا کر ملے کب ملے کیسے ملے اس کی تدبیریں کرنے کی تو اس کے بجائے کیا سوچا کہ کون جائیں گے ان کی فہرست بناؤ یا کون ملیں گے ان کی بناؤ تو اس میں سے ہم نے پچیس کو نکالا پونے دو سو کو نکال دیا دو سو بالغ مرد تھے پچیس کو فہرست میں لائے اور پونے دو سو کو خارج کر دیا اپنی محنت کا دائرہ ہم نے تنگ کر دیا ہم کو تو محنت میں یہ دیا تھا کہ کوئی مہمان باہر کا بھی مسجد میں تو اس سے ہم دعا سلام کریں گے کوئی پھیری والا ہفتہ دس دن کے محلے میں آئے تو اس سے بھی جا کر ملیں گے کوئی کرائے کے مکان میں رہنے والا آج آیا ہے تو اس سے بھی جا کر ملیں گے لیکن ہم نے تو پرماننٹ ریسیڈینس والوں کو بھی باہر کر دیا بس سمجھ میں اور بہت خوبصورتی سے شیطان نے ہم کو دوسری پٹی پر چڑھا دیا اصل میں وہ تو چار مہینے کی جماعت بنانی ہے نا اس لیے ان کی فہرست بنا کہ مضبوط محنت ہو جائے گی اصل ہمارا کام ہے ہر گھر کے ہر فرد کی ملاقات کرو اور اس میں چھ صفات کے دائرے میں رہ کر فضائل کی روشنی میں پوری بات کرنا کیا بات کرنا ہے بھائی بولو نا بھائی فضائل کی روشنی میں چھ صفات کے دائرے میں ایمان کی بھی بات کریں گے نماز اور اعمال کی بھی بات کریں گے علم اور ذکر کی بھی بات کریں گے اکرام اور اخلاص کی بھی بات کریں گے اور پھر اخیر میں اس بھائی کو راہ خدا میں نکلنے کے لیے تیار کرنا یہ پوری باتیں کرنی اور فضائل کی روشنی میں باتیں کرنی امید دلانے والی بات کرنی کیسی باتیں کرنی امید ہے والی بات کرنی کرو گے انشاءاللہ کون کون کریں گے اچھا اس میں کوئی مسجد ایسی ہے جن کے پندرہ دن میں سب ملاقاتیں ہو جاتی ہوں کوئی مسجد ہے آپ کی مسجد کہاں کیا کون سی مسجد مسجد کا نام کا اچھا، پندرہ گھر پندرہ دن میں سب سے ملاقات کر لیں سب نماز میں آتے ہیں پندرہ گھر میں ساحد ٹکا ہے باقی ساحد ٹکا کی ملاقات ہوتی ہے ان کی جو نماز میں نہیں آتے ان کی بھی اچھا اور کوئی مسجد کہاں کی مسجد کتنے گھر ہیں تیس مکان پندرہ دن میں سب سے بول رہے ماشاء اللہ بیٹھ کر گھر میں بات کرتے ہیں پوری بات کرتے ہیں نمازی ہو گئے سب ماشاء اللہ اور وقت بھی لگتا ہے سب کا کتنے لوگوں کا لگتا ہے آپ کے گاؤں سے چار مہینے کی جماعت کتنے گھر ہیں تیس گھر ہیں ماشاء اللہ اللہ مبارک بہت اچھا سب گھروں میں تعلیم شروع ہو گئی تیس میں سے چودہ میں ہو رہی ان کو فکر دلا رہے ہیں سب کو ماشاء اللہ اور کوئی مسجد اور کوئی مسجد ہے جن کے پندرہ دن میں ہو جاتے کہاں کی کرما جھرنا جھرنے میں بھی مکان ہے جھرنا تو بہتر رہتا ہے کتنے گھر ہیں ماشاء اللہ پندرہ دن میں ملاقاتیں ہو جاتی نماز میں آتے ہیں نبے بھی دس فیصد رہ گئے اس کی بھی کوشش کر لو اور تعلیم سب گھروں میں شروع ہو گئی بارہ میں تیس میں سے بائیس میں سے بارہ بھی دس گھر بچے جا کر اگلے ہفتے یہ پورے کر دو سب میں تعلیم شروع ماشاء اللہ تشریف پہ اچھا ایک مہینے میں کس کی ہو جاتی ہے ایک اور ایک مہینے میں جن کی ملاقات سو فیصد ہو جاتی آپ کی بھی ہو جاتی ماشاء اور اچھا دو مہینے میں دو مہینے میں سو فیصد گھروں کی ملاقات ہو جاتی ہے ایسی بستیاں ہیں ہے تو وہ اقبال کو اقبال ڈالتا ہے وہ اقبال سننا نا ہوتی ہے تو نہ دوسروں کو گھر دو مہینے میں سب کی ملاقات ہو جاتی تعلیم کتنے گھروں میں سے ہو رہی ہے تیس میں ایک سو پچاس میں سے اور ہفتہ والی تعلیم کے حلقے کتنے آتی ہے ایک سو پچاس گھروں میں دو حلقے اور چل لگائی عورتیں کتنی اور اشرے والی اکا جائے پیچھے لڑنا ایک اور تین دن والے سات تو جماعتیں بناتے رہے اشرے کی چلے کی اس صورت میں تشریف رکھیں نمازی کتنا فیصد آپ کی مسجد پینسٹھ فیصد اب طے کرو سو فیصد کو لانا ہے مسجد میں اور سب کا وقت بھی لگوانا ہے بھائی دیکھو یہ پندرہ دن میں ایک مرتبہ کی ترتیب ہے اگر آپ کے پاس جو عملہ ہیں ان کا صحیح استعمال ہو اور سب کا اگر وقت لگتا ہو تو پندرہ دن میں مشکل نہیں ہے چاہے ہزار گھر ہوں پندرہ دن میں پورے ہو جائیں گے جتنے ساتھی ہیں وہ بس بنیادی ہے کہ کم از کم ڈھائی گھنٹہ روزانہ لگے سب کا لگاؤ گے انشاءاللہ شاء کے بعد لگائیں گے کب سے شروع کریں گے صبح سے شروع کر جہاں فجر وقت فوراً قابو میں آتا ہو تو ان لوگوں کو فجر وقت فوراً ملے اور یہ ہے کہ بھائی فجر بعد فوراً ابھی قابو میں نہیں آئے گا ذرا سورج نکلنے کا انتظار کر لیں تو اپنے معمولات پورے کر لو مسجد میں ٹھہرنے کا ماحول بنا رہے مشورہ کر کے بھاگنے کی فضا نہ بنا مسجد میں ٹھہرے ہیں بھائی مشورے کے بعد مسجد میں ٹھہر گئے معمولات پورے کریں صبح کے وقت میں ہم فضائل ذکر میں بارہا سنا تھا صبح کا وقت اور شام کا وقت ہو فضیلت بتا دیں اس کی فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے اور اس وقت میں اللہ نے حکم دیا ہے صبح شام اللہ کا ذکر کرو فجر بات کا وقت اثر بات کا وقت اور دیں بھیا وہ چیزوں کے اعتبار سے چیزیں قیمتی ہے وقتوں کے اعتبار سے دو وقت قیمتی ہے نہیں سناتے سب ارے یاد آ رہا ہے سب جی۔ تو فجر بعد ہم مشورہ کر کے بیٹھتے ہیں بولو نا بھائی کہ مشورہ پورا کر کے ہر آدمی حالانکہ کسی کے پاس ایک گھنٹہ بھی خالی ہے کسی کے پاس دو گھنٹے خالی ہیں کسی کے تین گھنٹے خالی مسجد کی آبادی جو ہے وہ اعمال سے کوئی مخصوص عمل سے نہیں ہے حضور علیہ السلاۃ السلام کی مسجد یا تاریخ اسلام میں مساجد کی آبادی کی جو بات ہے وہ مختلف اعمال سے مختلف اوقات میں مسجد آباد پانچ وقت نمازیں ہو رہی ہو لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں کوئی توبہ استغفار کر رہا ہو کوئی دین سیکھ رہا ہو کوئی سکھا رہا ہو تو صبح کا وقت ہمارے پاس ہے مشورہ کر لیا فارغ ہے اپنا نظام بن گیا اب ہمارے پاس وقت ہے پندرہ منٹ بیس منٹ تو تصویر پڑھیں تین تصویر ہیں بھائی یاد ہیں جی۔ کون سے کون سے تیسرا کلمہ اور تو وہ جماعت میں نکل کر بھی ہے مقام پر بھی ہے اپنی تصویر پوری کر لے کر طرف بیٹھ کر اور موقع ہے سورج شروع ہوا تھوڑی دیر ٹھہر کر وقت مکرو ختم ہو جاتا ہے اشراک پڑھ لیں حدیث میں آتا ہے دو رکعت جو آدمی صبح فجر کے بعد ٹھہر کر اشراک کی دو رکعت پڑے گا کتنا سواب ملے گا اس کو بولو نا بھائی مقبول حج عمرے کا سواب ملے روزانہ گھر بیٹھے حج عمرہ مقبول اور دوسری دو رکعت پڑے گا تو اگلی دو رکعت پڑے گا دن بھر کے سارے کام اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا کتنی کتنی دیر لگتی ہے تو طے کرو انشاءاللہ معمولات بھی پورے کریں گے کرو گے انشاءاللہ جو جلدی اٹھ جائے گا فجر سے پہلے کر لیں کی تلاوت ہیں تسبیح ہیں روزانہ کی تلاوت کی پابندی کریں صبح شام کی تسبیح کی پابندی اب اس کے بعد ہمیں اب ملاقاتیں کرنی ہیں تو اپنا وقت تعریف کر کے ملاقاتوں کا نظام شروع کریں یہ پرانی عادت ہے نہ کرنے کی تو واپس جانے کے بعد وہی زیادہ تقاضا ہوگا جو پہلے کے تقاضے کسی کو صبح صبح چائے کے کپ کی عادت ہوتی ہے اور وہ گھر جا کر ہی آدمی کو پینے کی عادت تو جب تک قربانی نہیں دیں گے وہاں تک کام آسان نہیں ہو قربانی نہیں دیں گے وہاں اور جو گھر گیا وہ گھر گیا وہ گیا گھر گیا وہ گر گیا اس لیے فارغ ہو کر آوے گھر سے جو تقاضے ہمارے ہیں صبح فجر میں آگے تو فارغ ہو کر آ بھائی روزانہ اپ ڈاؤن کرنے والے ٹرین کے وقت سے پہلے فارغ ہو کر جاتے ہیں کچھ باقی رکھ کے جاتے ہیں ان کو سورت جانا ہے کسی کو بڑوڑا جانا ہے کسی کو ممبئی جانا ہے احمد آباد جانا ہے وہ فارغ ہو کر جاتا ہے اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صبح فارغ ہو کر جاوے مسجد چائے کا بہت تقاضا رہتا ہے تو چائے بھی پی لے صبح فجر سے پہلے اور فارغ ہو کر جا تاکہ فجر بعد جو ہے ہم اپنے کام میں لگ جائیں اپنی کاروبار کے لیے اپنی ڈیوٹی کے لیے اپنی نوکری کے لیے اپنی کھیتی کے لیے تو سب لوگ یہی کرتے ہیں بولے نا بھائی جی اور تبلیغ کی جب بات آتی ہے تو آدمی کہتے کہتے کہ قابو میں نہیں آتا اپ ڈاؤن والوں کا قابو میں آ گیا کھیتی والوں کا قابو میں آ گیا نوکری والوں کا قابو میں آ گیا ڈیوٹی والوں کا قابو میں آ گیا تجارت والوں کا قابو میں آ گیا کھیل کود والے قابو میں آ گئے ارے آ نہیں آ گئے اور جب تبلیغ کا مسئلہ آتا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں بولو نا بھائی تو یہ بات مناسب ہے آپ لوگ کیا کرو انشاءاللہ ہم قابو میں آ جائیں گے اگر ہم آ گئے تو انشاءاللہ سب آ جائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو صبح صبح اپنے سارے تقاضوں سے فارغ ہو کر مسجد جائیں گے اپنی نماز اطمینان نماز فرض ہے نماز کیا ہے بولو نا بھائی اس نماز میں تو روزانہ جان پیدا کرنی اور اچھی سے اچھی پڑھنی رکا چھوٹنے والی نہیں پہلی صف والی تکبیر اولا والی پہلی صف والی فجر تکبیر اولا والی فجر پڑھنی اہتمام والی پڑھنی دوڑتے بھاگتے نہیں نماز تو فرض ہے اور پھر اب نماز کے بعد اطمینان کے ساتھ ہم اپنے مشورہ کریں گے اور اس کے بعد موقع ہیں اپنے معمولات پورے کر لیں گے اس کے بعد نظام بنائیں گے نو بجے اگر جاتے ہیں تو ساڑھے آٹھ بجے تک یکسو رہے گا گھر جا کر آدھے گھنٹے میں ضروریات سے پارے ہو گئے کوئی آدمی ساڑھے آٹھ کو جاتا ہے آٹھ بجے تک یکسو رہے چاہے سردی ہو گرمی ہو بارش ہو جمنا پڑتا ہے جن علاقوں میں پرانے ذمہ داروں نے اپنے نظام کو جمع دیا ان کے آنے والے نئے لڑکے بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے اور ان کا کام جم گیا اور جہاں پرانے ساتھیوں نے اس میں ابو میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے یہ ہو جا وہ ہو رہا ہے تو پھر وہاں کا کام نہیں چل پائے اس لیے اس مجمے سے ہماری گزارش کسی کے پاس ایک گھنٹہ ہے تو ایک گھنٹہ دے دو اور ڈھائی گھنٹہ ہے تو ڈھائی گھنٹہ دے دو شام کو مزید دے دینا ورنہ وقت تو کہیں گزر جائے گا طے کر دیں انشاءاللہ کون کون طے کرتے ہیں اور صبح سے اپنا نظام بنائیں گے اور گھر گھر جانا ہے لوگوں سے ملنا ہے پوری بات جیسے ابھی میں نے عرضیوں کر کے چار مہینے سے لے کر مقامی کام تک کی پوری تشکیل کرنی آپ چار مہینے کی تشکیل کرو گے ابھی سے آپ کی مسجدوں نے ماشاء اللہ کل کارگزاری سنائی آپ کے ذمہ داروں نے سال بھر کا نظام بنا لیا ہے ہر سال ہر مسجد سے چار مہینے کی جماعت طے کی ہے چلے کی جماعتیں طے کی ہر ذمہ دار کے ساتھ تین دن کی جماعتیں طے کی ہیں انہی کے ساتھ چلے چار مہینے کی جماعتیں کچھ چار سو بائیس کے قریب جماعتوں کا خاکہ بنا ہے حالانکہ آپ کے پاس ذمہ دار تو سات سو ہیں جماعت لے کر جانے والے لیکن ابھی تک اتنا خاکہ بنا ہے اب آپ جو روزانہ ملاقاتیں کریں تو اس میں آپ چار مہینے کی تشکیل کریں تو چار مہینے کی جماعت مثلا آپ کی مسجد نے جون میں طے کی ابھی تو جنوری فروری مارچ اپریل مئی پانچ مہینے باقی تو ادھار میں نیت تو کر لے گا نہیں کرے گا وہ جی بولو نا بس لیکن آپ پوری ترغیب دے کر بات پھر اس کو تیاری میں لگاوے دعا میں لگوے صدقہ نکالے تیاری کرے وہ ابھی تو چار مہینے جانے پانچ مہینے بعد اس نے نیت کر لی اس کے بعد اب اس کو مقامی کام پر لا کر تین دن نقد تیار کر نہیں تیار ہوا تو اگلے ہفتے اس ہفتے بھی جمع جا رہے اگلے ہفتے بھی ان کے نام لکھے بہت سارا کام ہم کرتے ہیں لیکن نام محفوظ نہیں کرتے بہت سی جماعتیں ملاقاتیں کرتی ہیں وہ نام پہ اس کے بھول جاتے ہیں ہم ایک ایک نام کو محفوظ کریں ہاں ایک پرانے ساتھی تھے ہمارے یہاں کسی اور ضلع کے تھے ہمارے یہاں ڈیوٹی کرتے تھے پھر بعد میں واپس بڑھاپے میں چلے گئے تو وہ اچھے فکر مند لوگوں میں تھے اس وقت زیادہ کام نہیں تھا تو ہمارے ایک ساتھی ابھی بھی حیا تھے وہ کہتے کہ ہم ان کے ساتھ ملاقاتوں میں جاتے تو وہ کوئی اس وقت ماحول نہیں تھا کوئی زیادہ سنتا بھی نہیں تھا اس کے ہم لوگ راستے جاتے ہیں وہ اس نے سلام کرتے سب کو سلام علیکم سلام علیکم زور سے سلام کرتے تو بولے جو ان کی سلام کا جواب دے دے نا تو مجھے کیا اس کا نام لکھ وہ پرانے ساتھی ہیں وہ جو ساتھی ان کے ساتھ ہوتا تھا ہمارے یہاں کا بولے جو ان کی سلام کا جواب دے دے تو اس کا نام میرے پاس لکھوا دے کہ یہ ہماری بات سنے گا اور پھر موقع نکال کے اس کے پاس جاتے تھے بات سمجھ رہے اور ہم چار مہینے تیار ہوتے اس کا بھی نہیں لکھتے ایک زمانہ وہ تھا رہا کہ جو سلام کا جواب دیتا تھا کہ اس کا نام لکھ لو یہ آدمی ہماری بات سنے ایسے ہم جاتے ہیں تو اس میں ہم تشکیل کرتے ہیں بھائی چار مہینے کی چھلنے کی تین دن کی تو اس بھائی کا نام اپنی ڈائری میں لکھ لیں کہ یہ آدمی نے تین دن لگانے کی نیت کی ہے دوسرے ہفتے میں کہ ابھی پہلا ہے دس دن کے بعد ہے پندرہ دن کے بعد ہے تو وہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اب دوسرے ہفتے کو دو چار دن باقی ہوں گے پھر اس سے ملیں گے ان شاء اللہ آپ سے ملاقات ہوئی آپ نے نیت کی اللہ قبول فرما ہمت ادا فرما آپ کو جانے میں تین دن باقی اس لیے ہم یاد دہانی کے آئے اب اس کو کوئی رہے ہیں حل سمجھا رہے ہیں دعا میں لگا رہے ہیں تو پھر وہ ورنہ بہت سے ایسے نام آپ کے پاس پڑے ہوں گے ان سے آپ ملے تھے اور آپ بھول گئے ارے ہوتے نا سر جی۔ کسی نے ڈھائی گھنٹے لگانے کا وعدہ کیا نام لکھ رہے اس کو اس لیے تعلیم میں شرکت کا وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ فضائل کی تعلیم میں مسجد میں شریک ہوں گا اس کا نام لکھ لے یہ آدمی تعلیم میں بیٹھے جیسے تاجر آدمی اپنا کاروبار لکھتا ہے کہ اتنا روکڑ گیا ہے اتنا ادار ہے ادار کی ڈائری ہے کہ وہاں پانچ روپے باقی وہاں سات روپے باقی وہاں دس روپے باقی لکھتا نہیں اور پھر وہ موقع با موقع اگرانی کرتا ہے بہت سے اگرانی کا اس کو پتا ہے کہ ڈوبٹ کھاتے میں ہے لیکن پھر بھی یہاں لکھا ہوا ہے موقع با موقع اس کے پاس جاتا ہے یا دہانی کرتا ہے علی صاحب وہ نیا مال نہیں لیتا تو اس کو کہتا کئی باندھو نہیں میرا پیسہ تو میں دھیرے دھیرے آ کے اپنا نو مال لے ایک آدمی چار مہینے نہیں جا رہا ہے ٹھیک ہے بھائی ان کو کہ ابھی آپ تیاری کر رہے ہیں لیکن مقامی کام میں تو شریک ہو جا تعلیم میں آپ شریک ہو جاؤ گش میں آپ آ جا کوئی جماعت ایسی آئی ہے تو اور خاص طور سے ان کے پاس لے کر گئے کہ کوئی جماعت ہمارے پاس آئی فلاں جگہ سے کسان آدمی ہے تاجر آدمی ہے ملازم آدمی ہے ایک فکر کے ساتھ کام ہے بے فکری دائی کی موت ہے بے فکری بے فکر آدمی مرا ہوا دونوں میں کوئی فرق نہیں ایک سانس لے رہا ہے ایک سانس نہیں لے رہا بے فکر آدمی وہ سانس لے رہا ہو اور وہ مرا ہوا ہے سانس نہیں لے رہا بے فکری نہ ہو فکر کے ساتھ تھوڑا بھی کام ہوگا تو وہ جاندار ہوگا سو فیصد لوگوں سے ملنا ہے پورے اخلاق سے محبت سے ملنا ہے اللہ جتنے ہمیں موقع دے اپنی جان و مال سے ان کی خدمت کرنی ہے اور ایک ایک بھائی کو دین پر چلنے کے لیے دین کی محنت کے لیے تیار کرنا کریں گے انشاءاللہ اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہمارا وقت روزانہ لگے ایسے آدمی ڈیوٹی روزانہ کرتا ہے دکان روزانہ کھولتا ہے نوکری کرتا ہے روزانہ کرتا ہے ایک چھٹی لینی ہوتی ہے پندرہ دن پہلے سے گزارش کرتا ہے سیٹ صاحب کا کہ اگلے اگلے اتوار کو یہ نہیں اگلے اتوار کو ہمارے گھر میں شادی ہے میں چھٹی ہوں ارے کرتا کرتا نہیں اور ہم بغیر کہیں چھٹی کر دیتے کرتے تھے بغیر کہیں چھٹی کر دی دو دن کی چار دن کی پانچ دن تک نظر ہی نہیں آئے کہاں چلے گئے کہ ان کے بیٹے کی شادی ہے اس وجہ سے ہمیں سب نہیں آ رہا تو اس کا کیسا اثر ہوگا لوگوں کو اچھا اثر ہوگا بلکہ ہم تو اپنے دنیاوی کاموں کو دین کے کاموں کے خاطر قربان کریں گے چھوڑ نہیں دیں گے تبلیغ میں جو ہے دنیا کے کاموں کو چھوڑنے کا کسی کو نہیں کاروبار اپنا کریں گے لیکن دین کے کام کو قربانی کے ساتھ کریں گے تو ان دنیا کے کاموں پر تھوڑی زد پڑے گی کیا پڑے گی زد پڑے گی لیکن وہ زد جو پڑے گی وہ اللہ کے لیے ہوگی تو اس سے نقصان نہیں ہوگا اللہ کا برکتوں کے دروازے کھولیں گے دین کا کام کرتے کرتے ہمیں دنیا دار نہیں بننا دین کا کام کرتے کرتے دیندار بننا اور دین کا کام کرتے کرتے آخرت کی فکر پیدا کرنی ایسا نہ ہو کہ کام تو دین کا کر رہے ہیں اور ہوس دنیا کی بڑھ رہی ہو کہ پہلے چھ گھنٹے کاروبار کرتے تھے اور تھوڑی برکت ہو گئے تو آٹھ گھنٹے کر دیے پہلے ایک کاروبار کرتے تھے تھوڑی موڑی جمع ہو گئے تو سائڈ بزنس شروع کر دیا پھر دوسرا اور پھر اس میں کچھ ہوا تو تیسری جگہ پھر کہیں اور لگا دیا ہے اور وہ آدمی ذہنی اعتبار سے مشغول ہو گیا اور پھر دھیرے دھیرے جسمانی اعتبار سے بھی آدمی مشغول ہو جاتا ہے ایک اچھا خاصا اپنے کاروبار کے ساتھ دین کا کام کر رہا تھا اللہ پاک نے تھوڑی برکت دے دی یہ تو دین کا کام کرتے کرتے دنیا دار بن گیا دین کا کام کرتے کرتے تو مقصود دیندار بنے آدمی کہ پہلے نمازوں کی تقبیر اولا جاتی تھی اب محنت میں لگا تو اب تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے لگے پہلے امال میں کمی تھی امال کی کمی دور ہو گئی پہلے بہت زیادہ دوڑ بھاگ دنیا کے لیے کرتا تھا اب اللہ پاک نے برکت کا دروازہ کھولا ہے اور وہ دوڑ بھاگ کم کر کے اس کو اللہ کی عبادت اطاعت کی طرف لگا دیا پہلے بہت زیادہ حوث تھی دنیا کی بڑے بڑے پلان بنا رکھے تھے اب دین کی محنت میں لگ کر وہ سارے پلان دھیرے دھیرے آدمی نے کم کر دیے اور اپنے آخرت کا پلاننگ بڑھا دیا تو اس لیے گزارش ہے کہ اپنے اوقات کی ترتیب ایسی دے کہ اس سے چاہے دنیا کے کام پر زد پڑے چھوڑنا نہیں ہے کاروبار چھوڑنا نہیں ہے نوکری کر رہے ہیں آدمی کرے اپنا کام کھیتی کر رہے کرے لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا مشغول ہے جیسے بنیا دکان میں ہے جو بھی نماز کے وقت نہیں جاتا یہ بھی نہیں جاتا دونوں کے ایک ہی نظام ہے مسلمان کی دکان کا نظام تو وہ ہوگا جو اللہ نے بتایا ہے جس بازار کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے حضور علیہ السلام کے بازار کا بدینے کے بازار کا کہ جہاں وہ ایسے مرد تھے کہ ان کی خرید و فروخت ان کی تجارت ان کو اللہ کی یاد سے نماز سے زکات ادا کرنے سے نہیں کرتی تھی رجالل نہ بھی ان تجارت الولابن بکر اللہ قوم صلاحت و عیدکت خبر یومن القلوب غلوب جب ہمارے بازار سے کام میں لوگ لگے ہیں وقت لگایا ہے اذان ہوتے دکانیں کٹاکٹ کٹاکٹ بند ہو رہی ہیں لوگ پوچھ رہے کیا ہوا کہ اذان ہو گئی ہے اب کب کھلے گی کہ نماز کے بعد آج گش کا دن ہے تو مغرب تک دکانیں کھلی مغرب کے وقت دکانیں بند ہو رہی ہیں بھائی کیوں ایسا ہو رہا ہے ہائی وے پر جب سفر کرتے ہیں تو مخصوص دنوں میں پوچھو بھائی کیوں ساری ہوٹلیں بند ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ محرم کی دستی ہے اس کا کوئی ثبوت قرآن حدیث سنت میں کہیں نہیں ہے پھر بھی جو ہے وہ دس دن پابندی سے بند ایک رسم ہے وہ ایک رسم ہے ہے اور نماز فرض ہے نماز کیا ہے فرض ہے آدمی دکان بند کر دیا بزان ہو گئی اب آدمی اپنے کام پر نہیں ہوگا اب کوئی کام نہیں ہے سب سے بڑا کام یہی ہے کہ ہر آدمی نماز کے لیے آ جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی معمول تھا کہ سب نماز کے لیے مسجد بیمار بھی آ جاتے تھے معذور بھی آ جاتے تھے ایک آئے صاحب آئے ان آنکھوں سے معذور تھے انہوں نے حضور سے پوچھا میں کیا کروں تو آپ نے پوچھا کہ آپ کے کان تک اذان کی آواز آتی ہے بولے آتی ہے تو آپ مسجد آنکھوں سے معذور تھے انہوں نے حضور سے پوچھا میں کیا کرو آپ اذان کی آواز سنتے بولا سنتا ہوں تو آپ مسجد آ جاؤ دور رہتے تھے تو ان کو چلنے کے فضائل بتائے کہ جو قدم آپ کے نماز کے لیے پڑھتے ہیں اس پر اجر ہے ان کو قریب گھر بنانے سے منع کیا آپ نے وہیں رہو آپ کے قدم لکھے جاتے ہیں جو گھر سے وضو کر کے آئے گا اس کو عمرے کا ثواب ملے گا اہتمام اور نماز اور اس کے متعلقہ جو چیزیں اس کا اجر بتایا محنت سے وہ مطلوب ہے کہ ہماری بستیوں میں سو فیصد نمازی کوئی بے نمازی نہ ہو ایسی محنت ہو جائے کہ عورتوں میں گھروں میں کوئی بے نمازی نہ ہو اس لیے کہتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کر بات کریں عورتوں کو بلائیں گے نہیں نہ ان سے روبرو بات کریں گے کھڑے ہو کر نہ بیٹھ کر لیکن ان کے مردوں سے گھر میں بیٹھ کر بات کریں گے تو اس گھر میں دین کی باتوں کے کہنے سننے کا ایک ماحول بنے گا کہ دین کی نسبت پر آئے دین کی باتیں ہو رہی ہیں گھر میں جس نسبت سے لوگ آتے ہیں ان اس نسبت کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں گھر میں گھر میں اگر کاروبار کے لیے کوئی آتا ہے تو اس کے جانے کے بعد گھر میں اس کی باتیں ہوتی کہ فلاں جگہ سے آئے تھے ان کی دکان بیچنے کی یا دینے کے لیے یا لینے کے لیے تو گھر کی عورتیں بھی اس کی باتیں کرتی ہیں ہوتے نواز سے بھی وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ارے ہوتا نہیں ہوتا گھر میں رشتے کی بات ہوتی ہے لڑکے کے لڑکی کی بات لے دے کر آئے کوئی بیٹھے آدھا گھنٹہ انہوں نے رشتے کی بات کیوں چلے گئے اب ان کے جانے کے بعد کیا باتیں ہوتی ہیں گھر میں بولو نا بھائی گھر میں مہمان کو انگلینڈ امریکہ سے آئے ایک گھنٹہ رہے چائے پی کر چلے گئے ان کے جانے کے بعد گھر میں کیا باتیں ہوتی ہیں بولو نا بھائی دس سال پہلے میرے ساتھ یہاں نوکری کرتا تھا پھر یہ گیا اس نے پروسیس کیا وہ کیا امریکہ گیا وہاں سیٹ ہو گیا اب اتنے کماتا اتنے گھر بنا اتنی زمین بنی اس کے بچے ایسے ہو ارے ہاں، ہوتے ناسی بات جو آدمی گھر سے نکل کر جائے گا اور جس فکر کے ساتھ آیا ہے وہ فکر گھر میں زندہ ہو جاتی ہم دین کی باتیں لے کر دعوت کی باتیں لے کر گھر گھر جائیں گے تو وہ زندہ ہو جائے گی تو کریں گے بھائی ان شاء اللہ کون کون کریں گے بھول تو نہیں جائیں گے اور اگر بھول جائیں تو ایک دوسروں کو یاد دلا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے طے کیا تھا کہ کام کب سے شروع کرنا ہے بولو نا بھائی کے بعد سے فجر کے بعد سے اپنا کام شروع جس کے پاس ایک گھنٹہ ہے ایک گھنٹہ دے دیں پھر کام پر چلا جائے باقی وقت آ کر دے اور جس کے پاس ڈھائی گھنٹے وہ دے دو اور نظام اسی طرح قائم کرنا ہے کہ سو فیصد لوگوں سے ملنا مانوس اور غیر مانوس کی جو تمیز ہے نا وہ اپنی فہرست سے نکال دیں سبھی مانوس یہ غیر مانوس ہیں وہ سب وہ تمیز ختم کر دیں سب کے پاس ہمیں جانا سنتے ہیں وہ ہماری بات سن لیں گے جو نہیں سنتے ان سے دعا سلام کر لیں گے وہ اگر جواب نہیں دیتے تو ہم تو سلام کر لیں گے آج ہم سلام کر رہے ہیں دوبارہ کریں گے سہ بارہ کریں گے دس بار کریں گے سو بار کریں گے ہمارا تو سلام کرنے میں بھی ثواب ہے بھائی وہ جواب نہیں دے باز مرتا بھائی ساتھی کا بھائی سلام کرتے تو جواب بھی نہیں دے تو ہمارا کیا بگڑتا ہم کو تو سلام سلام کرنے کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا ارے بولو بھائی اور ہماری سلام جاتی نہیں ایک دو تین چار پانچ دس بیس پچیس پچاس جواب آئے گا وہاں سے وہ ہے نا پتھر پہ پانی پڑے جو متصل تو کس جائے ایک دن پتھر کی سل رہو گے اگر تم یوں مستقل تو نتیجہ بھی ایک دن جائے گا مل اگر ہماری سلام جہاں پچاس سلامیں جمع ہوگی ایک مرتبہ جواب آ جائے گا لیکن ہم ہنستے مسکراتے سلام کریں منہ چوڑا کر اور دل صاف رکھے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے ٹھیک ہے ان کو کوئی غلط ہے کریں گے انشاءاللہ اللہ تو اپنے فرما فرماؤ اور ایک ساتھی گا آپ کہاں ہو کٹور آ جاؤ اور کٹور کے ابھی بھی کٹور والا ہے آپ آ جاؤ کروڑ کے ہو کروڑ آئیے آپ کے یہاں تعلیم ہوتی ہے جی۔ کس لیے ضرورت ہے دس مہینے کوئی سنجا لی کہتا ہوں جی سنجا لی کتنے آدمی بیٹھتے ہیں تعلیم میں دس آدمی بیٹھتے ہیں اور نماز میں کتنے ہوتے ہیں نماز پینتیس پرسنٹ ہیں ابھی آج بھی کتنے ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے اندر ڈیڑھ سو آدمی ڈیڑھ سو ہوتے ہیں اس میں سے دس بیٹھتے ہیں اچھا سارے لوگ سارے مسلی تعلیم میں بیٹھے اس کے لیے آپ لوگ کوئی کوشش کرتے ہوں کوئی فکر کرتے ہوں جی ملاقاتوں میں جا کے بات کرتے ہیں ان سے تو کہتے جو ہوتے ہیں خاص کر کے ان کو خاص درخواست کرتے ہیں کہ آپ تعلیم میں بیٹھے اچھا میری مسجد میں آئے ہیں تو ان کو اس موقع پر یاد دلاتے ہوں فکر دلاتے ہوں بھی ابھی تعلیم ہوگی شریک ہو جاؤں ہاں ان کو بھی کرتے ہیں کرتے ہیں اور کتنی کتابوں میں سے تعلیم ہوتی ہے دس منٹ میں دو باپ پڑھ جاتے ہیں فضائل نماز فضائل ذکر ہاں، ہر روز دو باپ ہوتا ہے دو دو باپ دو دو کتابوں میں سے پڑھتے ہیں روزانہ اور ترتیب کے ساتھ ساری کتابیں ہوتی ہیں جی۔ فضائل حج بھی پڑھتے ہیں وہ حج کے موقع پر پڑھتے ہیں حج کے موقع پر یا فارم بھرے جاتے تب وہی جب فارم پڑھنا شروع ہو جاتا ہے فارم بھرے جاتے تب پڑھتے فضائل حج اور فضائل رمضان سابان تو مہینے کے اندر آخر سے شروع کر شابان میں آخر سے آخر شابان میں فضائل فضائی رمضان شروع کر دیا ماشاء اللہ اور گھروں میں کتنے گھروں میں تعلیم ہوئی گھروں کے اندر دس گھر میں تعلیم دس گھروں میں ہو رہے گھر کتنے نائنٹی سیون ہفتہ میں اور ہفتہ والی تعلیم کے ہلکے ایک لگتا ہے ایک ہلکا ہے آپ کیا کتنی مستورات وقت لگی ہوئی دس دن لگی مستورات تین ہیں تم میں سے ایک معذور ہے اور تین دن لگی ہوئی چار مسئلہ چھلنے والی کوئی نہیں تشریف رکھے تعلیم کب کرتے ہیں ایشاباد ہوتی پہلے سے ایشاباد ہو رہی پہلے مشورہ ایشا باد کا اسے فضائی بات کر دیا تعلیم وہی اسلام پور واقعی بھائی تعلیم جو ہے وہ ہماری غذا کی طرح ہے جتنے جی فضائل سنیں گے اتنی رفقت بڑھے گی نماز کے ذکر کے تلاوت کلام پاک کے علم کے اور حکایت صحابہ جو ہے وہ صحابہ کی مبارک زندگی ہے اس نے ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو کھولا ہے مردوں کے عورتوں کے صحابہ کے صحابیات کے ازواج متحرات بناتے تھے یہ بات پہلے بیت ان کے مختلف پہلوؤں کو مختصر میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے اور ایسے دیگر جو کتابیں ہیں اس میں ارکان اسلام ہیں نماز روزہ زکوٰۃ حج ایمان تو یہ ہماری وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے اور فضائل کے راستے سے اس کو لے کر شوق پیدا کرنا مطلوب اس لیے ہم اپنی ذات سے اس کا اہتمام کریں اور پھر اپنے آنے والے مسلوں کو اس کی ترغیب دیں دس پندرہ منٹ بیس منٹ کوئی لمبا وقت نہیں ہے بہت سارا وقت ایران دوران میں لگ جاتا ہے جتنا ہم سنیں گے اندر رغبت پیدا ہو اندر قوت آئے گی اس لیے کہ آدمی دین پر جو ہے وہ جسم کی طاقت سے نہیں دل کی طاقت سے چلتا ہے اندر جتنی طاقت ہوگی اتنے سارے اعمال آسان ہو جائے اور اندر رغبت نہیں ہے تو فرض نماز بھی مشکل ہے اور رغبت ہے تو آدمی فرض کے بعد سنت پڑے گا نفل پڑے گا ذکر کرے گا دعا مانگے گا قرآن پڑے گا تعلیم یہ سب کرتے ہیں اور جس کو رغبت نہیں ہے اس کو فرض کے لیے آنا بھی مشکل ہے مسجد کے باہر بیٹھا ہوا ہے فارغ ہے اور رغبت اندر ہے تو مشغول آدمی دکان چھوڑ کر آئے گا تقبیر اولا سے پڑھے گا نماز کے بعد سنتیں پڑھے گا ذکر کرے گا دعا مانگے گا پھر جائے گا تو مسئلہ وقت کا نہیں ہے اس وقت لوگ کہتے ہیں بھائی اب مشغولی کا زمانہ ہے لوگ بہت مشغول ہیں اس لیے نہیں بیٹھتے ہیں اس لیے نماز میں نہیں آتے اس لیے جماعت میں نہیں جا رہے مسئلہ اس کا نہیں ہے مسئلہ اندر کی رغبت کا ہے تبلیغ میں جتنے لوگ چار چار مہینے لگا رہے ہیں بیرون جا رہے وہ فارغ لوگ ہیں بھائی بولو نا فارغ لوگ ہیں مشغول لوگ لیکن اندر رغبت ہوئی ہے فضائل سن کر وہ بیرون جا رہے ہیں فقیر بھی جا رہے ہیں جن کے پاس انتظام نہیں ہے زیادہ وہ بھی ترتیب دے کر انتظام کر کے جا رہے ہیں تو یہ بات کہ بھائی اب لوگوں میں استعداد نہیں رہی ہے بعض مرتبہ یہ بات زبان پر آتی ہے تو بہت مشغول ہو گئے لوگ لوگوں میں استعداد نہیں ہے بیٹھنے کی ایسا کرنا چاہیے جس وقت لوگوں میں ایک گھنٹہ دینے کی استعداد نہیں تھی اس وقت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چار مہینے کی آواز لگائی کتنے مہینے کی چار مہینے تو یہ آواز فضا میں اجنبی تھی لوگوں کے درمیان میں آواز اجنبی تھی اس لیے کسی نے کہا بھی مولانا کہ کوئی آدھا گھنٹہ نہیں دے رہا ہے اور آپ چار مہینے کی بات کر رہے ہیں تو مولانا نے فرمایا کہ ہم تو چار مہینے کی بات کریں گے کوئی آدھا گھنٹہ بھی دے گا تو قبول کر لیں گے لیکن اپنی بات تو تو وہ بات آواز لگتی رہی اس کے فضائل سامنے آتے رہے وقت لگانے کے کام کرنے کے دین پر چلنے کے آج اللہ کا فضل ہے کہ دنیا میں ہزاروں لوگ چار مہینے لگا رہے ہیں بیرون جا رہے ہیں یہ اسی سے ہوا کہ لوگوں کو دین کے دین کی محنت کے فضائل سنائے گئے ہمارے اندر بھی جو رغبتوں کی کمی ہے جن کاموں کی بھی اس کی وجہ یہی ہے کہ فضائل کا سننا کم کر دیا ہے آج بھی جو نئے لوگ آتے ہیں سنتے ہیں تو بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں بہت سارے عمال خیر کرنا شروع کر دیتے کے فضائی سن کر وہ تو شروع کر دیتے ہیں صدقہ خیرات کے فضائی سن کر خطہ خیرات شروع کر دیتے اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہم خود ایک تو پہلے کوشش کریں فضائل کے حلقوں میں شریک ہوں گے بیٹھیں گے انشاءاللہ اور یہ مائک کے زمانے نے ہم کو مستغنی کر دیا جم کر جڑ کر بیٹھے تبلیغ میں تو پہلے دن سے ایک مزا جیسے ابھی کیسے بیٹھے اجتماع کی مجلس کیسے لگتی ہماری مسجد کا تعلیم کا حلقہ بھی اسی طرح لگا ہے سب لوگ مل جل کر بیٹھے دو وہاں بیٹھے ایک وہاں بیٹھا یہ مسجد کے مجلس کے آداب کے خلاف ہے چاہے کان پر آواز آتی مجلس کے ادب کے خلاف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں صحابہ کے بیٹھنے کا تذکرہ جہاں آتا ہے روایتوں میں وہ مل کر جمع ہو کر بیٹھتے تھے حلقہ تھا قریب آ کر بیٹھے ہم اسی کو پکڑے رکھے یہ قدم ہے مجلس اس میں توجہ باقی رہتی آدمی مجلس میں ہوتا ادھر کونے میں بیٹھا دوسرا اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا ایک منٹ سنتے رہے پھر وہ دو باتیں کرنا شروع کر دے اور یہی ہوتا ہے مجلسوں میں بھی جہاں بیانات میں دیکھے جو مجمع متکلم کے سامنے ہے وہ دو گھنٹے تک سنتا رہتا ہے اور جو متکلم کے سامنے انہیں ادھر ادھر ہیں وہ اپنی باتوں میں لگ گیا تھوڑی دیر ہوئے کوئی اٹھ کر چلا گیا کوئی وہاں چلا گیا کوئی لیٹ گیا کسی نے پیر لمبا کر دیا کسی نے موبائل نکال لیا کہ وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے وہ خطرے سے خالی نہیں اس لیے مجلسوں میں دور کر بیٹھنے کا ماحول بنانا اور شروع سے بیٹھنے کا ماحول بنانا نمازوں کے بعد ہم باہر نکل کر کھڑے نہ رہے مسجد کے سہن میں دو کھڑے ہو گئے نہیں کیا باتیں ہوتی ہیں نماز سے پہلے باتیں کرتے کرتے تو اندر آئے تھے پھر سلام پھیر کر پھر باہر کر یہ غفلت ہے یہ کیا ہے یہ فکر نہیں یہ غفلت ہے بعض ساتھی سمجھ ہم بہت فکر مند ہیں تقاضے سوچتے ہیں یہ تو غفلت ہے تقاضے سوچنے کے وقت تقاضے سوچیں ملاقاتوں کے وقت میں ملاقاتیں کریں گے نماز کے وقت میں نماز پڑھیں گے سنت پڑھنے کے وقت میں سنت پڑھیں گے اور تعلیم کا وقت ہوگا تو کیا کریں گے تعلیم میں بیٹھ جائیں یہ حال کا امر ہے ہم کے نمبر میں بولتے ہیں کہ حال کا عمر پہچان کر زندگی گزارنے والے بن جاوے تو فرض نماز کا وقت ہو گیا تو حال کا عمر کیا باتیں کرنا ہے بولو بھائی حال کا عمر بیرون کی جماعت بنانے کا ہے ابھی کیا ہے اقامت کا وقت ہے تو نماز کا وقت نماز کے بعد اذکار ہے معمولات ہیں سنن ہے نوافل ہے وہ حال کا عمر ہے اجتماعی عمل ہم نے مشورے سے طے کیا ہے کہ تعلیم ہوگی عشاء کے بعد تو اس وقت حال کا عمر کیا ہے بولو بھائی تعلیم میں شریک ہو جائیں گے اس وقت کا جو عمل ہے جتنا اہتمام ہم کریں گے اتنا ہمارے پیچھے عام کام لوگ کریں گے ہم جو چیز زندہ کرنا چاہتے ہیں مسجد وار جماعت اس کو کرنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے تو اس لیے گزارش ہے تعلیم کے اوقات میں جم کر بیٹھے ادب سے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی مبارک باتیں ہماری نفری کی باتیں اس میں خوب جم کر جڑ کر بیٹھے اور ہاں، طالب بن کر بیٹھے محتاج بن کر مستغنی ہو کر نہ بیٹھے دین کے ہم محتاج ہیں طلبگار ہیں صحابہ نے اپنے آپ کو محتاج بنایا اللہ نے نواز دیا طالب بنایا اللہ نے ان کی طلب پوری کر دی ہدایت کے طالب تھے دین کے طالب تھے علم کے طالب تھے اللہ نے ان کو ہدایت دی دین دیا علم دیا ہم طالب بن کر بیٹھے اور کوشش کریں کہ نمازوں میں جو لوگ آتے ہیں کہ بھائی ہمارے پندرہ آدمی بیٹھنے والے ہیں وہ اگر ایک ایک آدمی کو ترغیب دے کر بٹھا لے گا تو پندرہ سے تیس ہو جائیں گے اور دھیرے دھیرے مجموعہ بڑھے گا لیکن ذرا ہم سوچیں کہ اس فکر کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تعلیم میں کہ بھائی ایک آدمی کو نئے کو تیار کر کے لے کر بیٹھے جس ہمرے کے بارے میں ہم ہوں گے اس میں مجموعہ بڑھے گا گشتوں میں بھی یہی بات ہے گشتوں میں وہی پندرہ بیس آدمی نماز میں حالانکہ سو آدمی آتے ہیں لیکن سوچے ہم کہ ہم نے گشت سے پہلے دن بھر میں یا اثر کے بعد یا گشت سے پہلے کسی ایک آدمی کو دو آدمیوں کو گشت کے لیے تیار کیا ہے دائی جو ہے دائی وہ کام کرنے کے لیے آدمی تیار کرتا ہے ایک تو خالی کہہ دینا بات پہنچا دینا اور ایک اس آدمی کو تیار کرنا ایک تو ہے کہ ایک دوست جا رہا ہے کسی ہوٹل میں کھانا کھانے میں اس نے اپنے دوسرے دوست کو بھائی میرے کھانے کے لیے جا رہا ہے اور ایک یہ ہے کہ اس دوست کو اپنے ساتھ تیار کیا اپنے دونوں ساتھ وہ کہتا نہ بھائی مجھے نہ ارے نہ بھائی تجھے آنا پڑے گا وہ کہتا مجھے ایک کام ارے بھائی وہ میں تیرے ساتھ آؤں گا تو چلنا ابھی جی۔ ارے ہوتا نا تو اس کو تیار کر کے جو تیار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تیسرے کو کرتا چوتھے تو جتنے اس قسم کے کام ہیں اس میں جماعتیں بنا بنا کر جاتے ہیں ارے جاتے نہیں جاتے ہوٹلوں میں کھانے کے لیے سیر و تفریح کے لیے کھیل کود کے لیے سب جماعتیں بنا بنا کر شادی بیاہ میں منگنیوں میں جماعتیں جاتی ہیں پچاس آدمی کی جماعت جا رہے کہاں بھائی دوست کی منگنی ہے دو سو آدمیوں کی بارات جا رہے کہاں ہے کہ فلاں آدمی کی شادی ہے جو دو گواہوں کے بیچ میں بھی ہو جاتا ہے دو گواہوں کے بیچ میں بھی ہو جاتا ہے اور مسجد کے مسلم کے بیچ میں بھی ہو جاتی ہے کوئی بھی نہ جاتے ہو جاتا ہے لیکن اس میں تو رواج لوگوں نے بنایا ہے جماعتیں بنا بنا کر جاتے ہیں اور جو خیر کے کام تھے نماز کے لیے جانا امال کے لیے آنا دعوت کے لیے ایک دوسروں کو آمادہ کرنا اس کے لیے ایک دائی آدمی بھی اکیلا جاتا ہے دائی آدمی ہے وہ مسجد میں آ کر اکیلا تعلیم میں بیٹھ کے چلا گیا ایک دائی آدمی اکیلا تین دن میں آ گیا اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر جماعت بنتی نہیں وہ کہتا ہے جماعت بنتی نہیں تو اس لیے کوشش کریں کہ ترغیب دے دوسرے اور تیار کریں تعلیم کے لیے بھی دشتوں کے لیے بھی تین دن لگا رہے تین دن کے اپنی جماعت تیار کرے تو جو ساتھی اس صفت کے ساتھ کریں ہر کام کو بصیفت تبلیغ کرنا تو ہم بھی اس میں پختہ ہوتے جائیں گے نماز کو بصیفت تبلیغ پڑھنا پڑھنی بھی ہے دوسروں کو تیار کرنا امان بصیفت تبلیغ دعوت کے ساتھ ہوں گے تو ہم خود بھی اس میں پکے ہوتے جائیں گے جمتے جائیں گے اور ایک ماحول بنتا جائے گا بستی میں نماز کا تعلیم میں بیٹھنے کا ذکر و عبادت کا دین سیکھنے سکھانے کا راہ خدا میں نکلنے کا کریں گے انشاءاللہ اسی طرح گھروں میں تعلیم سب سے بڑی بنیادی یہ تعلیم ہماری اپنے گھروں میں ہم تعلیم کا ماحول بنا تاکہ ہم اپنی بیوی بچوں کو زمانے کے فتنوں سے محفوظ رکھ سکیں جیسے گرمی سردی سے بچانے کے لیے ہم خود اپنے گھر میں انتظام کرتے ہیں گرمی کا موسم آتا ہے پنکھا لگاتے ہیں پنکھے سے کام نہیں چلتا کولر لگاتے کولر سے کام نہیں چلا تو کیا کیا بولو نا بھائی ارے لگائے نہیں لگائے ہم کو فکر ہے ہماری اپنی بڑی بچوں کی اسی لگا دیا ان کے لیے تو ہم نے اپنے گھر کو بے دینی سے پاک کرنے کے لیے بھی کوئی انتظام کیا ہے ارے بھائی کوئی انتظام ہے کہ مکتب کا اے سی بھائی مکتب میں پنکھے لگے اس لیے گھر میں نہیں لگانے لوگ رہے ہیں ہمارے بچے تو مکتب میں پڑھتے ہیں مکتب میں پنکھے لگے ہوئے گھر میں بھی نہیں لگا کہ مکتب میں قرآن پڑھیں گے لیکن اگر گھر میں قرآن کی تعلیم کا ماحول نہیں ہے تو وہ بچوں کا وہ قرآن مکتب میں پڑھا ہوا بھی ضائع ہو جائے گا مکتب میں وہ دین سیکھتے ہیں لیکن گھر میں اگر دین پر چلنے کا ماحول نہیں ہے تو پھر وہ بچوں کا گھر میں وہ سارا صاف ہو جائے گا مکتب میں تو پنکھا لگا ہوا ہے لیکن گھر میں پنکھا نہیں لگا تو گرمی لگے گی نہیں لگے گی کہ مکتب کے مکتب کے پنکھے کی ہوا یہاں بھی آئے گی بولو نا بھائی اس کے لیے ہمیں انتظام کرنا ہوگا اپنے بچوں میں دین لانے کا شریعت سنت کو زندہ کرنے کا اس کے لیے گھر کی تعلیم ہے اس میں ایک فضا بنے گی کہنے سننے کی دین کی باتوں کے سنانے کی اب رغبتیں جب پیدا ہوگی تو عمل دین پر چلنے کے لیے ہر وقت کا دین علماء سے معلوم کرنا ہوگا شادی بیاہ کا کیا دین ہے خوشی غمی کا کیا دین ہے لباس کا کیا دین ہے کھانے پینے کا کیا دین ہے معاشرت کیا ہے اس محنت سے پورا دین مقصود ہے تعلیم برائے تعلیم نہیں کہ روزانہ تعلیم بھی ہو رہی ہے گھر میں اور روزانہ ٹی وی بھی چل رہا گھر میں تعلیم بھی ہو رہی ہے اور لباس دن بہ دن بگڑتا ہی جا رہا تو تعلیم کوئی وظیفہ کوئی تعویذ کے تھا ہوتے نا دکان میں تعویذ بھی لٹکا ہے آدمی جھوٹ بھی بول رہا تعویز بھی لٹکایا ہے اور سودی کام بھی کر رہا کہ برکت ہو جائے گی تعویذ ایسے تعلیم کو اس طرح کی چیز کوئی رسمی چیز نہیں ہے یہ تعلیم تو ایک تعمیر ہے یہ دن بدن بچوں کی دینی خیالات پیدا ہو رہے ہیں ایمانی جذبات بن رہے ہیں نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے سنتوں کی محبت پیدا ہو رہی ہے خوشی غمی میں حضور کا طریقہ آ رہا ہے معاشرت میں دین آ رہا ہے بچوں کا لباس بدل رہا ہے گھر کی عورتوں کا لباس بدل رہا ہے اسلامی دینی لباس ہو رہا ہے حیا کا ماحول بن رہا ہے گھر میں سادگی آ رہی ہے تو یہ تعلیم کا اثر ظاہر ہو رہا تو نیت بنا کر تعلیم کرنی اور اہتمام کے ساتھ کرنا اور اس تعلیم میں جو ہے سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی میں لانا پڑے گا ہم کو لانا ہم میں سے ان میں جائے گا ہم میں سے ان میں جائے گا جیسے چیزیں ہمارے پاس سے ہوتے ہوئے بچوں کے پاس جاتی مال ہمارے پاس آتا ہے بچوں کے پاس جاتا ہے مال ہم کماتے ہیں پھر بیوی کے پاس جاتا ہے ایسے دین بھی ہم کو کمانا ہوگا پہلے دین کا علم ہمیں لینا پھر ہم لے کر بیوی کو دیں گے یہ طریقہ تھا حضور کے زمانے میں کہ صحابہ حضور علیہ السلاۃ والسلام سے دین لیتے تھے اپنی بیویوں کو دیتے تھے اپنے بچوں کو دیتے تھے اپنے غلاموں کو دیتے تھے یہ طریقہ تھا تو پھر وہاں ان کی بیویوں میں بھی جہالت نہیں تھی ان کے بچوں کے پاس بھی علم تھا یہاں تک کہ جو حضور علیہ السلام کے زمانے کے بچے تھے جن کو ان کے ابا کے اپنے بھائیوں کے ذریعے سے حضور سے براہ راست علم لینے کا موقع ملا آپ کے جانے کے بعد وہ بڑے بڑے علماء بن گئے انہوں نے علم لیا حضور علیہ السلام کے ازواج متحرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیا تو پھر آپ کے بعد ازواج متحرات نے امت کو علم دیا ان کے گھروں سے یہ چلا علم چلا دین چلا تقوا چلا صدقہ اور خیرات چلی وہاں سے یہ مطلوب ہے اس تعلیم کے ذریعے سے ہماری نیت میں یہ ہو ایک ذہن تیار کریں ہم یہ نہ ہو کہ صبح سے شام گھر میں وہی دنیا کی باتیں ہیں بد اخلاقیاں ہیں بدتمیزی ہیں غیبت ہیں گالیاں ہیں تیری میری ہیں ہر وقت وہ عام انسان کے وہاں ایک دائی کے گھر میں بھی وہی ہے ایک ماحول ہموار کریں گے اس کے لیے پہلا ایک بنیادی عمل گھر کی تعلیم ہے دوسرا ان کے لیے امر محلے کی ہفتے واری تعلیم ہے تیسری چیز ہے کہ جماعت مستورات کی آتی ہے تو ان کے پاس ان کو بھیجیں چوتھی چیز ہے کہ ان کو لے کر ہم رہے خدا میں تین تین دن دن لگائیں ایک ہدف بنا کر بیوی بیمار ہے آدمی چین سے نہیں بیٹھتا جب تک اس کا علاج نہ ہو لیکن اس کے اندر بد اخلاقی ہے بدتمیزی ہے عبادت کی کمی ہے امال میں سستی ہے تو آدمی بس خالی موقع ب موقع کہہ کر چپ ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کیا کرے مانتے نہیں یہ ہمارا عذر قابل قبول نہیں ہے بلکہ ہمیں فکر کے ساتھ اور حسن تدبیر کے ساتھ کیسے حسن تدبیر کے ساتھ بدتمیزی بد اخلاقی سے دین نہیں پھیلتا ہے گھر والوں میں بھی ادب کے ساتھ اور تمیز کے ساتھ اس کا یہ طریقہ ہے تعلیم کہ فضائل کے حلقے قائم ہوں بچوں کو لے کر بیٹھے ہیں گھر والی کو لے کر بیٹھے ہیں اب ان کو سنانا شروع کیا ہم نے سنانے سے مطلب الٹا سیدھا نہیں کہ یہ کتاب میں جو باتیں حکایت صحابہ ہیں اس میں ازواج متحرات کے واقعات ہیں بناتے طیبات کے واقعات ہیں صحابیات کے قصے ہیں ان کی دلیری کے ان کی شجاعت کے ان کے تقوی کے ان کی نمازوں کے ان کے علم و ذکر کے ان کی قربانی ہو کے تو اس سے انشاءاللہ قلوب میں جگہ بنے گی لیکن ایک ہماری بھی نیت ہو تعمیر کی جیسے بچوں کو پڑھانے کی نیت ہے تو تو پہلی دوسری کلاس میں تب سے ماں باپ نے نیت کی اس کو ڈاکٹر بنانے کا اس کو انجینئر بنانے کا اس کو کینیڈا بھیجنے کا ہے تو دونوں لگ جاتے ہیں جب تک اس کو پہنچا نہیں دیتے وہاں تک چین سے نہیں بیٹھے ارے ہوتا ہے نا دنیا سامنے ہے دنیا کے منافع ہیں تو اس پر سب لگا رہا اور ایک ماحول اس کا بن گیا بڑی قربانی کے ساتھ بچے کو اس کے ہدف تک پہنچاتے ہیں ایسے مسلمان ماں باپ کا ہدف تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے ان کو تقوی والا بنائیں گے ان کو علم والا بنائیں گے ان کو اللہ والا بنائیں گے ان کو دین کی محنت والا بنائیں گے اس کے لیے تعلیم کا ایک نظام قائم کریں اور ہر گھر میں تعلیم زندہ دس بارہ پندرہ مکانوں پر ہماری گاڑی اٹک نہ جاگا سو فیصد گھروں میں تعلیم زندہ ہو مسجد وار جماعت گھر گھر جا کر اس کی بات کریں تعلیم کے حلقے میں عورتوں کے ذریعے سے ان عورتوں پر محنت کرو مستورات سے بھی کہ مستورات کو دعوت دے اس مردوں پر محنت کرے کہ وہ تعلیم شروع کرے وہ مستورات کی جماعتیں آتی ہیں ان کے ذریعے سے کام لیں کہ ہمارے یہاں تعلیم شروع ہو جائے اور اپنے وہاں سے تین تین دن اپنی مستورات کو تیار کر کے یہ جو مجمع اگر جانا شروع کر دیں ابھی جیسے کھیڑا ضلع کا اجتماع ہو نا فوٹیج میں انہوں نے اس گاؤں میں تدبیر کی بالکل نیا یعنی دینی اعتبار سے جتنا ماحول نہیں تھا وہاں انہوں نے محنت کی تو پورے گاؤں کی تمام مستورات کے تین دن لگوا دیے انہوں نے ایک سو نے سات جماعتیں ایک گاؤں سے تین دن کی گئی کتنی جماعتیں گئے ایک سو نے سات اور وہ ابھی اجتماع تک تو کہہ رہے تھے کہ نماز سو فیصد زندہ ہے ہاں جی۔ ساری عورتیں نماز پڑھتی تاجد میں اٹھتی جہاں تیس پینتیس فیصد عورتوں کا لباس بھی اسلامی نہیں تھا ساڑی پہنتی تھی وہ سب نے اسلامی لباس پہن لیا ستر اسی عورتوں نے برقع پہن لیا اور اجتماع سے چودہ جماعتیں چار مہینے کی تھی چھ سو سات سو گھروں کا دیہاتے ہوئے انہوں نے طے کیا ایک بات ایسے ہمارا مجمع طے کرے خالی بے دینی کا تبصرہ کرنے سے بے دینی دور نہیں ہوگی یار بچے بہت ایسا کرتے ہیں عورتیں آج کل کچھ مانتی نہیں کچھ وہ کتنا مانتی ہیں وہ ہم سروے نہیں کرتے ہیں اور جو نہیں مانتی اسی کی باتیں بیانوں میں ہو رہی نمبر سے وہ باتیں ہو رہی ہیں کتنا مانتی ہیں عورتیں اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتا اب کیا مانتی ہیں کس کا مانتی ہیں وہ الگ ہے ہم نے ان کو ان کو منوانے کے لیے ان پر کیا محنت کی ہے جو ان پر محنت کرنی تھی وہ محنت نہیں کی قصور ہمارا ہے اور ہمارے ہمیں حکم دیا تھا کو انفسکم و علی کم ہم نے کتنی ان کی خوشامد کی اس روپ سے ہم نے کتنا سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو سمجھایا صحابیات کو سمجھایا بات کی آپ نے ان کو فضائل بتایا خرچ کرنے کے نماز پڑھنے کے ذکر کرنے کے روزے رکھنے کے تو انہوں نے اعلیٰ درجے کا عمل کر کے بتایا اور آج بھی امت کی عورتوں میں استعداد ہیں ان کے اندر صفت ہے کام کرنے کی اگر ہم ان کا رخ اس رخ پر موڑیں گے تو مڑے گا ورنہ ان پر اثر غالب جو ہے وہ ماحول کا ہے اس ماحول کو بدلنے کے ایک عمل ہے یہ ماحول بدلنے کے لیے عمل ہے ہم اس کو سوچا کہ ہماری مسجد کے مشورے میں ہفتے میں کتنی مرتبہ یہ آتا ہے کہ محلے لے کے سو فیصد گھروں میں تعلیم زندہ ہو جائے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے مشورے میں کتنی مرتبہ یہ بات آتا ہے محلے کی ہفتہ واری تعلیم کے دن بھی مشورے میں تعلیم کی بات نہیں آ رہی دو آدمی الگ سے بیٹھ کر اس کا نظام بنا لیں یہ تو سب کے درمیان کام رہے ہیں کہ پوری مسجد اور جماعت جیسے مردوں کے کام کے بارے میں فکر مند ہیں ایسے محلے کی اور گھروں کی ایک ایک خاتون کے بارے میں وہ فکر مند ہو کہ ہمارے محلے میں سو فیصد جی ہوں اور جو آدمی جس سے براہ راست بات کر سکتا ہے اپنی بیوی ہے مما ہے بہن ہے خالہ ہے پھوپھی ہے نانی ہے دادی ہے بیٹیاں ہیں ان سے آدمی براہ راست بات کرتا رہے گا موقع با موقع اور جن مستورات سے براہ راست خود بات نہیں کر سکتا ان کے مردوں کو فکر مند کرنے کا ایک کام ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ قائم کریں محلے میں ہفتہ واری تعلیم کے حلقے کریں اور اس میں کوشش یہ کریں کہ سو فیصد عورتیں اور ہفتہ واری تعلیم میں پہنچے اس لیے جس دن تعلیم ہے اس دن پھر مسجد اور جماعت گھر گھر جا کر مردوں کو یاد دہانی کرے کہ آج سوہر کے بعد یا بارہ بجے یا گیارہ بجے یا دو بجے ڈھائی بجے فلاں گھر میں عورتوں کے لیے تعلیم کا نظام ہے آپ اپنی مستورات کو بھیجے عورتوں سے براہ راست بات نہ کر بے دینی کے راستے سے دین نہیں آتا ان سے براہ راست بات کرنا منع کر دیا ہے پردہ ہے گشتوں میں بھی اور اس نوعیت کی بھی کوئی بات نہ براہ راست نہ ٹیلی فونک بات چیت ہو نہ میسج بھیجو ان کو تعلیم کا نہ بیان کا کسی بھی غیر محرم سے نہ بات کرنا نہ ٹیلی فون سے بات کرنا نہ میسج کرنا اس کی گنجائش نہیں ہے ان کے مردوں کے ذریعے سے ان تک بات پہنچاو مردوں کو فکر مند کرتے رہے اور پھر مستورات میں جو حلقے تعلیم کے ہوتے اس میں بیان ہیں تو جن بھائیوں کے ذمے ہیں دو تین آدمیوں کی جماعت بن کر اس میں بھی جاگا کوئی اکیلا آدمی نہ جا دو آدمیوں کی تین آدمیوں کی جماعت جاوے جس بھائی کے ذمہ بات ہے وہ بات کریں باقی دو جو ساتھی اس کے ساتھ سونے کے لیے جا جاگا وہ اس کے سامنے بیٹھے اس میں ہوتا ہے کہ متکلم کی کرسی پردے کی طرف کر دیتے وہ پیچھے اٹھیں گے بلکہ کرسی مردوں کی طرف رکھے آواز وہاں پہنچے اس طریقے سے خطاب مردوں سے ہو بات عورتیں بھی سنیں خطاب مردوں سے ہو بات وہ بھی سنے گی تو اس طریقے سے ان تک موٹی موٹی فضائل کی باتیں ان حلقوں کے ذریعے سے ان کو ان کو متفقر کرے فکر مند کرے تاکہ ہر گھر میں سو فیصد نماز ذکر تلاوت عبادت زندہ ہو گھر کی معاشرت میں دین آ اس کے لیے ہم اپنے معاشرے میں دین لائیں گے اپنے کہ ہمارا لباس اسلامی ہے ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا حضور کے طریقے پر ہے ہماری شادی نکاح بیا سنت کے مطابق ہے ہماری عید تہوار سنت کے مطابق گزر رہا ہے پھر ہم اپنے بیوی بچوں کو ترغیب دیں گے ایک گھر بنے گا ایک گھر سے دوسرا بنے گا تیسرا جیسے واضح دینی چیزوں کے بارے میں ایک گھر میں زندہ ہوا دوسرے گھر میں تیسرے گھر میں چوتھے گھر میں بستی میں پچاس سو گھروں میں وہ چیز زندہ ہو ایسے جو چیزیں باقی ہیں وہ بھی مشکل نہیں لیکن سب سے پہلے ہم کریں گے پھر کرتے ہوئے دوسروں کو بھی ترغیب دیں گے تو آسانی کے ساتھ پھیل جائے گا کریں گے انشاءاللہ ایسے ہی ہمارے دونوں کشٹ ہیں گشتوں کے ذریعے سے محلے کی فضا ہموار کرنا ہے سو پورا وقت فارغ کرے دونوں نمازوں کے بیچ کا اور پوری مسجد کی جماعت دن بھر محنت کرتے ہو فکروں کے ساتھ جڑے اور دوسرا گشت جو ہے وہ ایسی جگہوں پر کرے جہاں مسجد مدرسہ نہیں ہے یا مسجد مدرسہ ہے وہاں لیکن وہاں مسجدوار جماعت نہیں ہے نماز ہوتی ہے دو وقت کی چار وقت کی پانچ وقت کی لیکن اعمال دعوت نہیں ہے تو ایسی جگہوں پر کرے کوئی آباد مسجد میں دوسرا گشت نہ کرے ابھی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی ایک مسجد ہے جہاں وہاں بول گش کر رہے ہیں کہ ان کا پہلا وہ کر دیں دوسرا ہم جا کر کر بلکہ دوسرے گش کا اصل موضوع یہ ہے کہ جہاں کام نہیں ہے جہاں پر کام نہیں ہے مسجد ہے یا مسجد بھی نہیں ہے اور مسلمانوں کے گھر ہیں تو وہاں ایک ایک مسجد والے دو ڈھائی مہینے کے لیے جا رہے وہاں محنت کر کے وہاں پر عمل زندہ کر اس لیے اسی کی ترتیب قائم کریں جن آباد مسجدوں میں اب کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ اپنے کام پر کھڑی ہو چکی ہیں اب آئندہ کی جو ترتیب بنا اس میں کہاں بنائیں گے بولو نا بھائی کہ جہاں مسجد ہے مسجد اور جماعت نہیں ہے یا مسجد ہی نہیں ہے مسلمانوں کے پانچ پچیس تیس پچیس پچاس گھر ہیں وہاں مسجد بھی نہیں مکتب بھی نہیں ہے تو وہاں پر ایفرے میں ایک دن گش کے لیے پوری جماعت جائے گی اور باقی دنوں میں جو ہے دو ساتھی ڈھائی گھنٹہ لگانے کے لیے وہاں پر جانا اور وہ محنت کر کے وہاں پر ایک ماحول بناؤ پوری فکر کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ اچھا اس یہ سال بھر میں کوئی مسجد ایسی ہے جنہوں نے کوئی نئی جگہ پر کام شروع کیا ہو یا پہلے کام نہیں تھا دوسرا گش کر کے کوئی نئی جگہ پر کام شروع کیا ہمارے گاؤں کے بازو میں نئی کالونی بنی ہے ہاں پہلے وہاں کچھ مکان میں بھی الحمد للہ گیا مدرسہ شروع کیا نماز بھی ہوتی ہے وہاں روزانہ الحمدللہ نماز بھی شروع ہو گئی اور گش کے ذریعے کتنے گھر ہے وہاں وہاں سے جماعت نکلی ہاں تو اب اس کی کوشش کرو کہ تین دن کی جماعت وہاں سے بن ماشاء اللہ بس اب اس کی کوشش کرو کہ وہاں سے تین تین دن کی جماعتیں بنے وہ لوگ انشاءاللہ پھر وہاں کام کرنے والے بن جائیں گے اور کوئی جگہ بھائی ہمارا میں سوسائٹی ہے المدینہ ہاں وہاں پہ دوسرا قدم کرتا ہے تو اس کے ذریعے وہاں ایک عبادت خانہ بھی قائم ہوا اور ترابی کی نماز بھی وہاں جماعت بنی مسجد کی جماعت مسجد جماعت نہیں بنی ہے ہاں۔ بس وہاں سے ان کے تین دن لگوا کر مسجد کی جماعت بناؤ مسجد کی جماعت بن گئی یعنی آپ کی وہاں برانچ کھل گئی ورنہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک جگہ دکان کھولی ہے دوسری جگہ ایک بھاڑے کی دکان رکھی لیکن ابھی کھولی نہیں بس سمجھ رہے تو دکان تو ہو گئی اس کی لیکن ابھی وہاں ویاپار شروع ہوا تو یہاں آپ جو ہیں وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ وقت لگواؤ پہلے ابتدا میں دو چار آئیں گے پانچ آئیں گے دو مہینے میں تین مہینے میں جماعت بن جائے گی روزانہ جو آدمیوں کو طے کر دو جو ڈھائی گھنٹے بھائی ایک ترتیب یہ ہے اس کہ ہفتے میں ایک مرتبہ تو جائیں گے پوری جماعت اس کے علاوہ روزانہ ڈھائی گھنٹہ لگانے کے لیے دو ساتھی وہاں جاؤ اور وہ دو ساتھی اپنی تین دن کی جماعت وہاں سے بنا کہاں سے بنا تو پہلے مہینے انہوں نے محنت کی بہت محنت کی دس بارہ کے نام آئے لیکن پانچ وصول ہوئے تو پانچ وہ اور پانچ سات اپنی مسجد کے تھے انہوں نے لگا دیا اب یہ پانچ تو ہو گئے اگلے مہینے پانچ تو ہوں گے انشاءاللہ دوسرے پانچ اور ہو جائیں گے تو دو یا تین مہینے میں وہاں کچھ لوگ تیار ہو جائیں گے جو تین دن لگا لیں گے مسجد کی جماعت بن گئی لیکن اس کے لیے دو آدمیوں کو قربانی دینی پڑے گی روزانہ وہاں جا کر وہیں جائے گھنٹے لگا اس کی ترتیب ہر مسجد والے بنا پھر جو پندرہ دن ہو گئے اب بشاشت ہے ان کی اور مزید بھیجنے جیسا ہے تو انہیں کو بھیجیں اور اگر بشاشت ان کے اب کم ہے یا تقاضا ہے کہ ان کے علاوہ اور کوئی جائے تو ایک باقی رکھے ایک بدل پھر پندرہ دن کے بعد پھر مشورہ کر لیں اگر ضرورت ہے تقاضا ہے تو ان کو دوبارہ پندرہ دن بڑھا دیں آپ ہی لوگ جا لیکن بدلنے جیسا ایک بدل دیں وہی جاوے اس طرح جب تسلسل ہوگا محنت کا تو وہاں مہینے دو مہینے میں انشاءاللہ کام کی شکل بن جائے گی اللہ توفیق دے اللہ قبول فرماؤ تشریف رکھے اچھا اسی طرح سہ روزہ بھی ہمارا اسی ترتیب پر لگے جب ہماری جو جماعت آباد مسجدوں میں تین دن لگاتی ہیں تو اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اسی مسجد کے کش کے دن ہوتے ہیں وہ مسجد اور جماعت پہلے سے پندرہ بیس آدمی ہیں ہی اور یہ بھی ہیں ٹھیک ہے ان کے اعمال تعلیم وغیرہ ترتیب سے ہو جاتی ہیں لیکن ایک نئی جگہ ان کے ذریعے سے جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا پہلے تو جتنی جماعتیں جاتی تھی تین دن کی وہ سب اسی طرح کے دیہاتوں میں کیونکہ کام ہی نہیں تھا لیکن جب سے کام کی کچھ شکل بن گئی اور تین دن کی جماعتوں کی کھپت کے لیے کچھ مسجدیں ہو گئی مثلا سو مسجدیں اب دوسری سو مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں وہاں کوئی نہیں جا رہا ہے جو آباد مسجد ہے وہاں تین دن کی جماعتیں جا رہی ہیں اس لیے اس کی بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تمام پورے علاقے والے اپنی تین دن کی جماعتوں کو ایسی مسجدوں میں لے جاوے کہ جہاں پر نماز تو ہے اعمال نہیں ہے یا ایسی جگہ ہیں جہاں نماز بھی نہیں کچھ جگہ وہ ہیں جہاں پانچ وقت نماز تو ہو رہی ہے لیکن تعلیم گشت اور اعمال دعوت نہیں ہے تو وہ ایک ہے اور دوسری وہ جگہ ہے جہاں عبادت خانے مسجدیں ہیں لیکن نماز بھی نہیں اور تیسری وہ جگہ ہیں جہاں مسلمانوں کے گھر ہیں لیکن وہاں مسجد عبادت خانہ کچھ نہیں ہے جہاں دونوں کی جماعتیں جاتی ہیں ابھی جماعتیں جا کر آئی ہیں اس لیے اس کو مشکل نہ بنا دیں یہ مجمع طے کرے گا کہ انشاءاللہ ہم ایسی جگہوں پر تین دن جائیں گے تو انشاءاللہ نئے لوگ ان کے ساتھ تیار ہو جائیں مسئلہ نیوں کا نہیں ہوتا مسئلہ کس کا ہوتا ہے پرانوں کا یا جماعت میں کسی ایک آدمی کا ہے دس آدمی مل کر ایک کو سمجھاوے یا وہ ایک کس دس نو آدمی مانے کون سی بات مناسب ہے بولو نے بھائی بعض مرتبہ کوئی آتے ہیں بھائی ہم کو فلاں جگہ روک دیا ایک ساتھی کی اماں منع کرتی تو ایک ساتھی کی اماں کو سمجھانے کا مسئلہ ہے یا یہ نو کو سمجھانے کا مسئلہ ہے کیا آسان ہے ارے بولو نا بھائی تو اس لیے گزارش ہے کام کے تقاضے کو مقدم کرے کام کی مصلیحتوں کو سامنے رکھے اپنے ذاتی تقاضے ہم قربانی دے دیں گے تھوڑی سی سردی زیادہ ہے تو بستر موٹا لے جائیں گے پھر بھائی دیہات میں سردی زیادہ ہے ابھی آپ لوگوں نے اجتماع میں آنا طے کیا سردی کے موسم میں تو سب آ گئے نا پرانوں سے زیادہ نئے ابھی آئے ہوں گے ارے آئے نہیں آئے لیکن سب کی ایک ہی آواز تھی کہ اجتماع موسالی میں انہیں دنوں میں سردی میں اور اگر سب کو رائے لینے جاتے اجتماع کرنے کے لیے تو کیا رائے آتی بولو نے بھائی لیکن آپ حضرات نے مشتمل ہو کر طے کر لیا کہ بھائی سردیوں میں موسالی میں اجتماع کرنے کا ہے تو سردیوں میں اجتماع ہو گیا نہیں ہوگا ایسے ہی جو بات آپس کی مشاورت سے ہو اس کو کرنا کہ بھائی تین دن کی جماعتیں ہمیں ایسی بستیوں میں بھیجنی ہیں جہاں کام نہیں ہے یا مسجد مدرسہ بھی نہیں ہے وہاں کوئی جگہ بنانی ٹینٹ تو بنے ہوئے سب کے پاس ہے ٹینٹ تو سب کے پاس بنے ہوئے اس کے راستے سے کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ وہ مسجدیں بنے گی پیچھے مکاتب مدارس بنیں گے اور وہ جگہ آباد ہو جائے گی کریں گے انشاءاللہ تین دن کی جماعتوں کو جلدی روانہ کر ہاں، رات سے ترغیب دے دیں فجر کی نماز میں سب بستر لے کر آ جاؤ فجر کی نماز میں آ گئے دو چار رہ گئے تو ان کو لیا میں اصول کر نکل رہا اب بٹھا کر اطمینان سے تفصیل سے پوری بات سمجھا رہا جتنے اچھے طریقے سے بات سمجھانا ہوگا اتنا اچھا کام ہوگا اس کو روانگی کہتے ہیں اطمینان کے ساتھ اجتماعی اعمال انفرادی اعمال ساری باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھانا پوری تفصیل کے ساتھ نقد جماعت کیسے بنانی ساری چیزیں سمجھا کر پھر جماعت کو روانہ تو وہ جماعت اچھا وقت گزارے اچھا وقت گزرے گا آدمی آگے بڑھے گا اور اگر روانگی نہیں ہو رہی ہے یا روانگی ایسے ہی فرضی ہو رہی ہے تو پھر اس میں اچھا وقت نہیں گزرے گا کیونکہ لوگ آ رہے ہیں نئے نئے لوگ تین تین دن کے راستے سے اکثر داخل ہوتے ہیں تو اس لیے ذمہ دار حضرات تھوڑی قربانی ہوگی ان کی ہفتے میں اگر ایک جماعت ہے تو ہفتے ہیں اور ہفتے میں دو تین جماعتیں ہیں تو دو تین جماعتوں کو روانگی کرنی ہوگی یہ صبح کے وقت دینے کا ماحول قابو میں آئے تو سارے کام آسان ہو جائیں گے جماعتوں کی روانگی ان کی واپسی ان کی کارگزاری آنے والی جماعتوں کا استقبال ان کی نصرت زیادہ یہ ساری چیزیں اسی وقت میں ہوتی ہیں جماعتوں کی وصولے کے لیے عملہ ہوگا ہمارے پاس کے وقت دینے والے لوگ موجود ہیں صبح تو اس لیے جو اچھی طریقے سے بات کریں جن بستیوں میں بھیجیں نقد جماعت بنواویں اور ان جماعتوں کو بھیجیں ایسے اچھی جگہوں پر بھیجیں جہاں ان کی تعلیم و تربیت کا نظام ہو تو اس سے انشاءاللہ ہماری ہر تین دن کی جماعت سے ایک اچھا کام وجود میں آئے جانے والوں کی اچھی تربیت ہوتی اچھا وقت لگے گا کوئی جمین کریں گے انشاءاللہ اس کی فکر اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارا کام کسی حد پر پہنچ کر روکنے کا نہیں آگے بڑھنے کا ہے ہماری بستی ہمارا علاقہ ضلع اس کے بعد جو ہے ملک میں اور پورے عالم کے جو تقاضے ہیں اس کو اوڑھنے اللہ کی ذات پر نظر کرتے پورے کام کی بنیاد اللہ کی ذات پر ہے پہلے دن سے اور ابھی تک وہی ہے ابھی تک وہی ہے کہ ہر آدمی اپنی جان اپنے مال سے اپنا اللہ کا کام کرتا اللہ سے لے اللہ کی مخلوق پر خرچ کر تو ایسے گئے گزرے دور میں بھی اللہ پاک اس کو اس طرح چلا رہا بزرگوں نے اس کی ترتیب اس طرح سے ڈالی ہر آدمی ہر آدمی اپنی جان اپنا مال لگاوے اس کی بنیادوں میں یہی ہے کہ اپنی جان اپنا مال ہے کہ ہر ایک آدمی اپنا لگاوے اللہ سے مانگے اللہ کے بندوں پر خرچ کرے اور آگے بڑھیں تو ایسے دور میں بھی اللہ پاک اپنے بندوں کی نیتوں پر ارادوں پر ان سے کام لے رہا ہوں جیسا ہمارا گمان ہوگا اللہ سے اللہ ویسا فیصلہ کرے گا حدیث قدسی کچھ سی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں وہ گمان کر کے دیکھے فل یز الما شاہ بس وہ جو چاہے گمان کر کے دیکھے اگر ہم اللہ سے اچھا گمان کریں گے کہ اللہ ہم سے بھی کام لے گا تو اللہ پاک کسی کے مال کا کسی کی ذات کا کسی کی شکل کا محتاج نہیں ہے دل کے ارادے اچھے ہیں تو اللہ پاک اپنی نصرت سے اپنی مدد سے ان کو چلائے گا آگے بڑھائے گا ایسا نہیں ہے کہ مالداروں کا کام ہے بلکہ زیادہ کام کرنے والے غریب لوگ ہیں ایسا نہیں ہے کہ فرصت والوں کا کام ہے نبے پنچانوے فیصد کام کرنے والے مشغول لوگ ہیں جز لوگ ایسے ملیں گے جن کو کوئی کام نہیں ہو تبدیل کا کام کرتے باقی اکثریت وہ ہیں جو اپنے کام کاج کاروبار اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس لیے ہم بھی اسی ترتیب پر آگے بڑھنے کی کوشش کریں پیچھے نہ رہیں آگے بڑھیں اللہ سے معاملہ کریں کس سے معاملہ کریں بہت بڑا ہے انبیاء سے اس نے کام لیا انبیاء کی اس نے مدد کی اور ایمان والوں کی مدد کا اللہ نے وعدہ کیا ہے انا لنن سرور سرونا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا دنیا کہ ہم ضرور بھی ضرور نبیوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے دنیا میں ویوم یقوم الاشہاد اور قیامت کے دن بھی اللہ نے مدد کا وعدہ کیا اللہ کی مدد کی بنیاد پر آگے بڑھنا اپنے وسائل نہ دیکھ اپنے اسباب نہ دیکھیں ہاں نیتیں اور عزائم بلند کریں اور اللہ سے مانگیں اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے وہ بڑی قدرت والا ہے ہاں وہ رات میں سے دن نکالتا ہے کیسا اندھیرا تھا رات کیسا اجالا ہو گیا شام کو پھر رات ہو جائے گی اندھیرے میں سے اجالا اجالے میں سے اندھیرا یہ اس کی قدرت کا مظہر ہے ایسے ہمارے جو مسائل وہ کتنے کتنے مسئلے ہمارے لیکن جب یقین میں کمزوری ہوتی ہے تو آدمی چھوٹے چھوٹے مسلوں میں الٹ جاتا ہے اور جب اللہ پر یقین آدمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے مسائل کو اپنی قدرت سے حل کر دیتا ہے اس لیے اپنے عوارث کی وجہ سے اپنے آزار کی وجہ سے روکے نہیں حل تلاش کرے اپنی داس اللہ کے سامنے رکھے اللہ سے مانگے گر گڑاوے تو پھر اللہ پاک راہیں کھولتا ہے ہاں، قدرت ساتھ ہوتی ہے پھر اور جتنے اس کی قدرت کا نظام ساتھ ہوگا اتنا یقین بڑھتا جائے گا جو اصل ہمارا سرمایہ ہے وقت لگانے سے قربانی دینے سے جو چیز مطلوب ہے وہ یقین کی زیادتی ہے کہ ہمارا یقین مضبوط ہو جائے اللہ پر اعمال کے ذریعے سے زندگی بننے کا یقین پیدا ہو جائے تو ان عملوں کی طرف رغبت بڑھ جائے جتنا وقت لگے گا اتنا یکسوئی کا موقع ملے گا عمال کا یقین بنانے کا علم سیکھنے کا نماز بنانے کا اخلاق درست کرنے کا ایک موقع زیادہ ملے گا اور جتنا ہم جائیں گے لوگوں میں کام کرنے کا موقع ملے گا یہ ہماری سعادت ہے کہ ہمارا جسم ہماری زبان اور ہمارا مال وہ اللہ کی بات کہنے میں اللہ کی بات پہنچانے میں استعمال ہو جاوے یہ ہماری سعادت ہے اور نہ زندگی کہیں بھی لگ جائے گی کہیں بھی لگ جائے اس لیے زیادہ دنیا کے منصوبے نہ بنا زیادہ بڑے منصوبے نہ بنا ٹھیک ہے اللہ نے دنیا کو دارال اسباب بنا کوئی سبق کوئی کر لے کوئی سبق کرنا ہے کوئی ہیلا کر لے اپنی تجارت جو کاروبار ہے لیکن جیسے اور دنیا دار منصوبے بناتے ہیں کہ بقدر کفاف روزی ہے پھر بھی کوئی جگہ انویسٹ کرتے ہیں پھر بھی روزی ہے تو پھر بھی اور کوئی مشغولی تلاش کرتے ہیں یہ دینی سوچ نہیں ہے کہ آدمی اپنی عبادت میں حرج پیدا کر کے آدمی اپنی دعوت میں حرج پیدا کر کے مزید اسی طرف جا رہا ہوں حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جن لوگوں کو بقدر کفاف روزی میسر ہے ان کے لیے تجارت سے زیادہ عبادت افضل ہے کہ آدمی کے ذمہ اپنا بھی بچوں کا نفقہ واجب ہے اس پر بقدر کفاف اس کے پاس ہے تو اب زیادہ دنیا کے منصوبے نہ بنا یہ عقل مندی نہیں ہے یہ عقل مندی نہیں بہت سے لوگ ضائع ہو گئے نماز روزے کے بھی نہیں رہے غافل ہو گئے دنیا نے ایسا ان کو گھیر لیا حالانکہ ان کے پاس اچھے مواقع تھے کہ وہ آگے بڑھتے اپنی عبادت میں اپنی اطاعت میں حضور کی اتباع میں اور دین کے تقاضے پورے کرتے وہ لیکن انہوں نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا جانا تھا ان کو بمبئی دلی کی گاڑی میں چڑھ گئے دلی کی گاڑی میں چڑھ گئے تو اب دن ب دن بمبئی سے دور ہوتے جا رہے ہیں جتنی گاڑی چلے گی اتنے وہ بمبئی کے قریب جائیں گے دور جائیں گے ویسے جانا تھا ان کو اللہ کی طرف آخرت کی طرف حضور علیہ السلام کی اتباع کی طرف آپ کے دین کی طرف دین کے تقاضوں کی طرف لیکن چڑھ گئے دوسری گاڑی میں تو پھر دنیا کی حوث بڑھ گئی اور پھنس گئے پھنس گئے دنیا کی جھنجٹوں میں جمیلوں میں بقدر کفاف پر راضی نہ رہے اور پھنس گئے کاروبار میں اب ایسے الجھ گئے کہ پانچ وقت کی نماز تو مشکل ہوگا چار مہینے چلا تو کیا لگا رہے تین دن مشکل پڑ گئے تو اس لیے اللہ سے آسانیاں مانگنی اور راستہ بھی آسانی کا تلاش کرنا ہے پھنسنے والا راستہ تلاش نہ کر اور وہ قناعت سے ہوگا کہ جتنی قناعت ہوگی اللہ پر یقین ہوگا آدمی اپنے اس سبب پر قناعت کر کے اللہ سے برکت کی دعا مانگے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہ مقنیہ نے رزقتنی وبارک لی فی یا اللہ جو تو نے میری مقدر کا رزق لکھا ہے اس پر مجھے قناعت دے دے اور میری اس روزی میں برکت دے دے زیادہ کی لالچ نہ کرے لالچی محروم ہے بلکہ جو ہے اس پر قناعت کرے اور اللہ سے مانگے کہ اللہ اور آسانی کر دے تاکہ میں اچھی عبادت کر سکوں وقت نماز باجماعت پڑھ سکوں ذکر کر سکوں دین پر چل سکوں دین کے تقاضے پورے کر سکوں آدمی کو یہ رخ اختیار کرنا ہوگا جو صحابہ نے کیا صاحب اللہ نے ان کی دنیا میں برکت ڈالی ان کے اسباب میں برکت پیدا کر دی اور اللہ نے ان سے خوب عبادت کروائی خوب اپنا کام کروایا خوب علم کی خدمت کروائی اور دنیا بھر میں دین زندہ ہونے کا اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا اس لیے دھیرے دھیرے میں اس رخ پر جانا جو ہماری منزل ہے اس رخ پر نہیں جانا اس لیے ایسی محفلوں سے ایسی صحبتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جہاں گناہوں کی باتیں ہیں لایانی کی باتیں ہیں خواہشات کی باتیں دنیا دار بننے کی باتیں ہیں ایسی مجلسوں میں زیادہ جمانہ ہے جہاں اللہ رسول کی باتیں ہیں تعلیم کے حلقوں میں جس میں اللہ کے نیک بندوں کے قصے ہیں انبیاء کے واقعات ہیں عبادت والوں کے اعمال والوں کے قصے ہیں دعوت والوں کے واقعات ہیں قربانی والوں کے واقعات ہیں انفرادی میں بھی اس کو پڑھنا ہے تاکہ جذبات بنے رہے قربانی کا دائیا بنے انفرادی میں فضائل کا مطالعہ کریں گے تو اندر جذبات بنیں گے امال کے قربانی دینے کے اس لیے گزارش سب بھائیوں سے سب طے کریں کہ انشاءاللہ دن بہ دن دین کے اعتبار سے دین کی محنت کے اعتبار سے آگے بڑھیں گے بڑھیں گے انشاءاللہ اس کے لئے نیتیں عزائم ارادے کریں انشاءاللہ کہ دنیا کے ملکوں کے جو تقاضے ہوتے ہیں بیرون کی جماعت کی شکل میں یہ دو ہزار چوبیس میں جن کے دو مرتبہ تین مرتبہ مزید چار مہینے لگے ہیں مقامی کام میں جو حضرات پابند ہے طے کریں انشاءاللہ کہ دو ہزار چوبیس میں بیرون وقت لگائیں گے لگائیں گے انشاءاللہ کون کون لگائیں گے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ جلدی سے کھڑے ہو جاؤ جلدی کھڑے ہو جاؤ ہمت سے کھڑے ہو اس مرتبہ آپ حضرات نے تقریباً انیس جماعتوں کی ترتیب بنائی ہے مختلف حلقوں میں چوبیس آپ کے حلقے ہیں انیس جماعتوں کی ترتیب بنی ہے وہ انیس جماعتوں کے آدمی کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ نہیں دیا اور کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ ڈاکٹر تھی کھڑے ہو آپ کا مہینہ آپ کو چیک بھائی ان کے علاوہ اور کوئی نہ اٹھے ابھی پانچ منٹ صبر کر لیں اگلے پانچ سات منٹ میں کام پورا ہو جائے گا اللہ کے واسطے آپ سے گزارش ہے ابھی تک اطمینان سے بیٹھے ہیں اطمینان سے بیٹھے رہیں بس کام تکمیل پر ہے پانچ سات منٹ میں پورا ہو جائے گا انشاءاللہ آپ بتاؤ کس طرف آ جاؤ بھائی ادھر آ جاؤ جلدی سے ذرا تیز قدم چل بھلے یاسین صاحب ہیں بھائی ادھر آ جاؤ مفتی صاحب جلدی سے آ جاؤ بھائی مکان میں بھی دو ساتھی چلے جاؤ جلدی بھائی ادھر اور آگے جا کر ہلکا لگا دو جلدی سے اچھا اس میں بہت سارے ساتھی وہ ہیں کہ جنہوں نے پہلے وقت لگایا ہے چار مہینے لگائے ہیں ایک مرتبہ دو مرتبہ ابھی دو سال دو سال چار پانچ سال گزر گئے چار مہینے لگے ہوئے وہ طے کریں انشاءاللہ کہ سالانہ چار مہینے لگانے کی نیت سے کیسے بولو نا بھائی ان شاء اللہ اللہ توفیق دے گا ہم ہر سال چار مہینے لگائیں گے اس کی شروعات اس سال کرنی ہے کہ دو ہزار چوبیس میں اپنا جو آپ کا سالانہ خروج کا مہینہ ہے اس مہینے میں اپنے ساتھ انشاءاللہ چار مہینے کی جماعت بنائیں گے بناؤ گے انشاءاللہ ارے بھائی بناؤ گے کون کون بنائیں گے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو کر پیش کر بھائی اندرون میں چار مہینے لگانے یہ دو ہزار چوبیس میں آپ کا جو مہینہ ہے سالانہ خروج کا کا آپ جو بھی مہینہ ہے ماشاء اللہ ذرا جلدی کھڑے جلدی کھڑے ہو جلدی کھڑے ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور کھڑے ہو اور کھڑے ہو اللہ مبارک فرماوے اللہ قبول فرماوے اللہ خوب ہمت عطا فرماوے جان مال میں برکت نصیب فرماو آپ کا جو سالانہ پروج کا مہینہ ہے جنوری والا فروری مارچ اپریل جون جولائی اگست جو مہینہ سال بھر میں آپ کا ہے اگست ہے تو اگست میں اور نومبر ہے تو نومبر میں لیکن اس سال انشاءاللہ اپنے ساتھ اپنی مسجد سے چار مہینے کی جماعت بنانا جلدی کھڑے ہو جائے جلدی سے کھڑے ہو جائے خود ہی کھڑے ہوں خود ہی کھڑے ہوں یہ تو تیار کرنے والا مجمع ہے اپنے آپ کو تیار کریں اپنے آپ کو تیار کریں ماشاء اللہ بھائی کھڑے ہو جائیں بھائی پیچھے کی طرف نہ جائے او بھائی او بھائی بیٹھ جاؤ کبھی بیٹھ جاؤ آپ لوگ بھی جاؤ اس طرف چلے جاؤ کوئی گئے ساتھی ہمارے کوئی وہاں جو گئے ساتھی پہنچ رہے غلام بھائی مفتی ایوب صاحب ہے مولی حبیب صاحب بھائی ذرا تیز قدم چل لو ذرا تیز قدم ہے تھوڑا تیز قدم چل رہا باقی جو نیچے بیٹھے قریب آ جاؤ آگے بڑھ گا بھائی جو اللہ بیٹھے ہوئے ہیں سے آگے دیکھ کر آگے بڑھ یہ ساتھی ذرا تیز قدم چل آپ بیچ میں باتیں نہ کریں راستے میں ذرا تیز قدم چلتے جاؤ چلتے جاؤ آپ لوگ آگے آئے اچھا اس مجمے میں وہ ساتھی جن کے چار مہینے لگ چکے ایک مرتبہ وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ جن کے ایک مرتبہ لگے ماشاء اللہ آپ لوگوں کو ایسا دل میں نہیں آتا دوبارہ جانا چاہیے بھائی جو اللہ بار لے گیا تھا وہی اللہ ہے اور اب تو آپ کا یقین کچھ بڑا ہوا ہے پہلے کے مقابلے میں پہلے کے مقابلے میں یقین بڑا ہوا ہے آپ لوگ ادھر آ جاؤ آتے اور بیٹھ کر طے کرو ان اللہ اس سال دوبارہ لگانے اور اپنے ساتھ جماعت بنانی ہے یہاں پہلے آ جاؤ سب بولے رہی سب جلدی سے سب ایک مرتبہ ایک طرف آ جاؤ پہلے تو بیٹھ جاؤ یہاں ذرا تیز قدم چلو بھائی ذرا تیز قدم چلو آ جی ہاں جا جلدی آ جا کون کون بھائی جلدی سے جلدی سے پہلے ایک ہلکا لگا لو اور پہلے ایک ہلکا لگا کر اس کو ہلکے ہی دکھا لو اور ان کے ساتھ اپنی مسجد سے چار مہینے کی جماعت کیا کرواؤ اچھا یہ ہے ابھی ایک بھی بار نہیں لگے چلے تو سب نے لگائے ہوں سر آگے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اللہ آپ کو خیر دے اور جم کر بیٹھے آپ کا ثبوت اللہ آپ کے بیٹھنے کو جڑنے کو جمع ہونے کو قبول فرما پورے عالم میں خیر اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا لیں آ جاؤ آ جاؤ اس میں کوئی نہیں چار مہینے لگا ہوا اچھا یہ لگ بھگ لگا کر آیا بیس میں بیٹھے لیکن چوبیس کا تو باقی نہیں سکتا چوبیس شروع ہو گئے تو چوبیس کی ترتیب بنا چھ آپ لوگ جولائی میں جاوے جون میں جاوے کہ بیرون جانے کا اس میں دو ہلکے کر لو اور اپنی دو ہزار چوبیس کی تھی سب چوبیس کی ترتیب بنا رہے ہیں یہ ہاں یہ ہے اس میں سے تیبیس میں لگے ہوئے چار مہینے والے بیٹھے اچھا تیئیس میں چار مہینے تو چلنا لگا لیں ہاں، اسی لیے وہ ہے اس میں ہلکے لگا دو دو تین ایک ہلکا یہ لگا لو ایک بیچ والا آپ لوگ ایک لگا لو یہ گالے والے یہاں ہلکا لگا دو ادھر لگا لو اور ہر ایک اپنی دو ہزار چوبیس کی اگر چار مہینے لگے ہیں اس سال دوبارہ ہمت کریں نہیں تو کم از کم فیل لے کے اپنی جماعت مسجد سے تو کب سے گایا Toll. পট্টাটি খেলা করে মহিনা মহিনা Orada. Me me. No. सब में.